اشعار سنا رہا ہوں کیونکہ ابھی عبادت کر کے ذہن تھک گیا تلاوت کر لی بہت سجدے کر لیے بہت رو لیے تصویر پہ تصویر گھما لی <laughs> عبادت کتنی کر سکتا ہے انسان بتائیے ٹوئنٹی فور آورس تو نہیں کر سکتا نا بیت الخلا بھی جائے گا جاب پہ بھی جائے گا تجارت بھی کرے گا اور ابھی ہم نے ایک جگہ بیان کیا وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا درد نوجوانوں کی جوانی بچانے میں بیان ہوا وہاں <laughs> اور یہ بھی بتایا میں نے کہ اعتکاب میں خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورت لڑکے ایک دوسرے کے پیر دبا رہے ہیں یہ کیا ہے <laughs> نفسانی خواہشات پہ عمل ہو رہا ہے احتکاب میں بھی چین نہیں ہے <laughs> اور خوبصورت لڑکا ہے اس کے اجرے میں جا کے بیٹھ گئے یا آؤ تو گپے لگا دیں یہ کیا ہے نفسانی خواہشات احتکاف میں نہیں بیٹھا ہوا یہ خوبصورت لڑکے کا عاشق بنا ہوا یہ وہاں جا کے یہ باتیں بتائیں میں نے میں سمجھ رہے ہو یہ بہت ہو رہا ہے احتکاب میں بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے اور حرام مزے لیے جا رہے ہیں احتکاف میں اللہ سے تعلق جوڑنے آئے خوبصورت لڑکوں سے دوستیاں لگانے آئے اور اکیلے عبادت میں کیا ہوتا ہے اکیلے بات کریں اگر کوئی دینی خادم آ جائے تو اس کے بیان میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے اکیلے بات میں دکھاوا آ سکتا ہے یار میں ایسا رو رہا ہوں ایسا مزہ آ رہا ہے مگر جب دینی خادم آتا ہے اس کی بات سنتے ہیں اور خصوصاً جو اصلاح کی بات کرتا ہے اللہ والے ان کے غلام ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سن کے پوری زندگی بدل جاتی ہے عبادت تو تھوڑی سی دیر کی کرے گا انسان کیونکہ ابھی ہم احتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹری ہماری چارج ہیں چاند رات کو سب بالکل ڈاؤن ہو جائیں گی ریشم گلی جائیں گے عید ملن پارٹیاں ہوں گی زلف ہوں گی ایسی سیٹنگ ہوں گی سارے جتنے یہ ہے نا بال کٹوانے والی دکان ہیں ساری فل ہوں گی <laughs> داڑھیاں بن ابھی تو تازی تازی داڑھی نکلتی ہے داڑھی نکلی ہوئی ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ یہ نور آ گیا ہلکا ہلکا اور جائے گا یار ابھی میں احتکاب سے آیا ہوں میں داڑھی صاف نہیں کرنا بس فرینچ کٹ بنا دو کیا مزہ آئے گا <laughs> اور یہاں سے ہلکی ہلکی دھار جو ہے نکلی رہے کیونکہ ابھی میں احتکاب سے آیا لوگ بولیں گے یار تم داڑھی منڈا رہے ہو داڑھی صاف کروا رہے ہو ہے نا بہت سے لوگ شاید یہ سمجھیں اس وقت میں عبادت نہیں کر رہا ذکر نہیں کر رہا تہجد نہیں پڑھ رہا رو نہیں رہا تو گویا یہ جو بیان ہو رہا ہے عبادت نہیں ہو رہا ارے یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ ایسا بیان ہوگا جسے ہماری اگر ہم نے اخلاص سے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا پوری زندگی ہماری پوری بدل جائے گی یہ چند دنوں کی نہیں ہوگی وہ ہم نے پوری زندگی بدلنے کے لیے بھیجا کیا چند دن آپ لوگ آ گئے مولوی زاہد میاں کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں <laughs> بڑے ایکٹیو ہیں مستعد ہیں بڑے خوش ہوں گے کہ نوجوانوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے مگر ان سے حرام مزے مت لینا اور کسی نوجوان کی طرف دیکھ کے ذرہ برابر میلان ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے اپنے نفس سے پوچھیں ہم لوگ نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں حسین و جمیل سفیان سوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں ایک آگے اور ایک پیچھے اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ دس شیطان ہوتے ہیں اس کے حجرے میں جا کے بیٹھ گئے اس کو تبلیغ کر رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں اس کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں اس کو یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے تھا من تخذہ ہوا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفس کو خدا بنا لیا نفس حرام مزے لیے جا رہے ہیں اس کو تبلیغ بھی کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اپنے نفس کا جائزہ اندر اور لے اپنے دل سے فتویٰ لے لو کہ تم اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نفسانی خواہش کی وجہ سے بیٹھے ہو یا اللہ کے لیے بیٹھے ہو اگر کوئی نفسانی خواہش نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں محسین لڑکا ہے اس سے نفسانی خواہش پیدا ہو رہی ہے اس سے قریب چپک رہے ہو اس سے اس کے حجرے میں جا کے اس کے ساتھ سو رہے ہو اس کے کندھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہو اس کے یہاں پہ یہ رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہو یہ سب کیا ہے نفسانی خواہشات کی باتیں اور کیا یا اس کی زلفوں سے کھیل رہے ہو یہاں بھی چین نہیں کہ بسجد کے اندر بھی لڑکوں سے گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو رہا ہے قرآن شریف میں نہیں آتا قوم لوت کا ذکر جو لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی کتنے بستی تھی چھ لاکھ کی بستی چھ لاکھ کی بستی تھی معمولی بستی چھ لاکھ کی بستی ایک ساتھ ساڑھے لڑکوں سے گناہ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ زمین کو تحت سرا سے اٹھایا ساتویں آسمان پہ لے گئے پلٹ دیا پٹک دیا ہر ایک پہ پتھر برسایا اتنا خبیص عمل ہے کانت تعمل امن یہ خبیص عمل کرتے تھے اطاطون رجالا رجال کا لفظ آیا یعنی مردوں سے اتاتون رجالا شہوتم من دون نسا یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے لڑکے بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایسا ہوگا اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ لڑکے نہیں ملتے تو مردوں سے بدفیری کر رہے ہیں لڑکوں سے گناہ ضروری نہیں کہ حرام کاری کی جائے اس کے یہاں پہ رانوں پہ ہاتھ مارنا اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا اور اس سے آنکھوں سے حرام مزے سیکھنا یہ سب بدفیلی کے اس میں شمار ہوتا ہے سیڑھیاں ہیں بتائیے عورت کے ساتھ زنا کب ہوتا ہے پہلے عورت کو دیکھا پھر اس سے فون پہ بات کی پھر کے F C L F C پہ بلایا اور پھر اس سے تنہائی ہوئی پھر منہ کالا کرتے ہیں نا انسان تو یہ سب اسٹیجز ہیں لڑکوں سے بدفیلی کرنے سے پہلے یہ سب ہوتا ہے پہلے اسے دوستی لگائی آنکھوں سے آرام مزے سیکے پھر اس کے قریب بیٹھے پھر اس کے باتیں اچھی لگنے ہی لگیں پھر اس کے زلفوں سے کھیلا پھر اس کے ہاتھ مارا پھر اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا پھر سموسے کھلائے پھر پاپڑ کھلائے پھر اپنے ساتھ افطاری کرائی سحری کرائی یار چلو اپنے گھر سے مت منگو آج میرے گھر سے شہری میں تمہاری منگوا لو میری بہن نے بنائی ہے لو بہن کے ذکر کہاں سے کر دیا تم نے احتکاب میں نہ میرا عورتوں کا ذکر یہ نفسانی یہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے عبادت تو ہم لوگ بہت کر رہے ہیں یہ نفس کی اصلاح کا بیان اور یہ بہت ضروری ہے نبی اصلاۃ السلام صحابہ کرام کا تذکیہ کرتے تھے اور اصلاحی باتیں بتاتے تھے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے ذنا کی اجازت دے دیے دیکھیے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے نبی صاحب سے آج کا کوئی مولوی ہوتا بولتا ارے نکل جا زنا کی اجازت مانگتا ہے اگر تربیت یافتہ نہیں ہوتا تربیت یافتہ ہوتا تو اس کو بٹھاتا یعنی کسی اللہ علیہ سے اگر اس نے اصلاح کرائی ہوتی اور نبی صاحب السلام کتنے پیارے تھے یہ نہیں فرمایا صحابی سے جاؤ بھاگ جاؤ فرمایا بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ ہے نا تو لوگ اپنا غم ہلکا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کس سے ہلکا کریں گے جو ہمارے شیخ ان سے ہلکا کریں گے شیخ نہیں بنایا تو مشیر بنا لو مشورہ کر لو مولوی زاہد مجھ سے بہتے ہیں میں مجھ سے آج کل مشورہ کرنے میں انہوں نے کمی کر دی کیوں کمی کر دی امام بن گئے تو اکڑ جاؤ گے کیا کتنے امام بن جاؤ امام مفتی اعظم بن جاؤ تمہیں شیخ کی ضرورت رہے گی نفسانی چالوں سے کوئی نہیں بچا ہوا میں بھی نہیں بچا میں اپنے شیخ سے اپنی اصلاح کراتا ہوں میرے شیخ حضرت سید عشر جمین میر صاحب دامر کا تمہارے یہ تھوڑی کہ لفظ صاحب سے منہ دھو لیا ذرا سے مونچھیں صاف کر لی نور آئی ہے تو بس میں اللہ والا بن گیا نور تو ٹی وی والوں کے چہروں پہ بھی بہت ہے ڈاکٹر جو آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے فرینچ کٹ کروا لی ہے اور بدین پھیلا رہے ہیں اس لیے ہمیشہ یہ بہت نعمت ہے ماشاء اللہ مولوی زاہد ماشاء اللہ صحیح عالم ہیں آپ ان سے باتیں باتیں پوچھ لیا کریں بہت بڑی نعمت ہے سچے لوگ مل جانا بڑی نعمت ہے ورنہ کرنٹ والے بابا تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں <laughs> کرنٹ لگا رہے ہیں سچا سچا اللہ والا یا ان کا غلام مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے مولوی زاہد جو ہے مولانا زاہد میاں جو امام صاحب ہیں یہ مجھ سے بیت ہیں میرے ہاتھ پہ بیت ہیں عالم بھی ہیں اور میں انجینئر ہوں اور میرے ہاتھ پہ بیت ہے کیوں بیت ہے کیونکہ میرے شیخ نے مجھے خلافت دی ہوئی خلافت کیا ہوتی ہے اجازت بیت دی ہے کہ میں کسی کو بیت کر سکتا ہوں یہ بھی میرے ہاتھ پہ بیت ہے کھڑے ہو جائیں انجینئر ہیں بڑی اچھی جاب ہے داڑھی رکھے ہوئے ایسی جاتے ہیں دیکھو انجینئر ہو کے داڑھی رکھی ہوئی کہ نہیں رکھی کندھے پہ ہاتھ مت رکھو اس کو اچھی بات نہیں ہوتی بیٹھ اصلاح کے لیے احتکاب میں آئے ہو نا اللہ کے لیے آئے ہو نا اس لیے اصلاح کی بات ہے آپ اصلاحی بیان میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے کسی نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اچھی بات نہیں یہ قاری صاحب ہیں یہ بھی مجھ سے بہت ہیں اور یہ یہ انجینئر ہیں کھڑے ہو جائیں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جو پرانا بیان جنہوں نے سنا ہے اس کو جانتے ہوں گے اور یہ لڑکیوں سے بھی نظر بچاتا ہے لڑکیوں سے ملتا نہیں لڑکی سے گرل فرینڈ کو اس نے گرل فرینڈ نہیں بنایا <laughs> اور لیڈی ٹیچر کو بھی نہیں دیکھتا ہے دیکھیے انجینئر ہو کے داڑھی رکھی ہے کیسا اچھا نورانی چہرہ ہے پہلے لڑکیوں کے چکروں میں تھا ہم داڑھی رکھ لی سب توبہ کر لی لڑکیوں کو سب چھوڑ دیا جتنے اس کے یہ اسی کا لیپ ٹاپ ہے یہ پوری دنیا میں بیان میرا سنوا رہا ہے ویب سائٹ ہے اس پہ بیان سنوا رہے ہیں پوری دنیا میں مگر فلیش بند ہو جاتا ہے تصویریں بند ہو جاتی ہیں یہ تصویریں گندی نہیں دیکھتا آج ہمارا کیا حال ہے یہاں بیٹھے ہوئے اور دل موبائل میں لگا ہوا ہے موبائل میں گندی تصویریں بھری ہیں ذرا چھان لیں ہم لوگ میموری کارڈ میں حرام کاریاں بھری ہیں ننگی تصویریں بھری ہیں یہ اچھا مسلمان ہے کیسا مسلمان ہے سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ارے اللہ کو پتہ ہے یہ فرشتوں کو پتہ ہے الٹے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے سب لکھ رہے ہیں یہ زمین گواہ بن رہی ہے ہاتھوں کو پتہ ہے ہاتھ گواہ بن رہے ہیں قیام کی زبان سیل کر دی جائے گی ہاتھ بولیں گے اس نے گندی تصویریں موبائل بھری ہوئی تھی بتاؤ پھر کیا جواب دو گے کسی شیخ سے چھپا لو اپنے امی ابو سے چھپا لو امام صاحب سے چھپا لو کسی تبلیغی دوستوں سے چھپا لو کسی سے چھپا لو اللہ سے تو کوئی نہیں چھپا سکتا لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں چھپ کے چھپ کے یار میں تم سے شادی کروں گا امی کو میں منا لوں گا بس تم تو راضی ہو جاؤ تم اپنی اماں کو منا لو بتاؤ لڑکیوں سے کسی ماں بہن بیٹی کو پھنسانا اچھی بات ہے یہ میرا اصلاحی بیان لڑکے لڑکیوں سے بچنے کا ہی بیان ہوتا ہے کیونکہ اکثر نوجوان بڑی یہ اچھی بات ہے پاکستان میں بڑا اچھا فیشن چلا ہوا یہ فیشن ہی کہوں گا میں اس کو پورے سال تو خوب زنا شراب حرام کاریاں ایسی فضول حرکتیں کرتے رہو نماز مسجد میں نظر نہیں آؤ جب دس دن آئے چلو یار یار تم وہاں بیٹھو گے میں تو مدنی مسجد میں بیٹھوں گا تم بھی مسجد میں بڑے مزے آئیں گے گپے لگائیں گے دس دن ہم دونوں یاری دوستی حجرا ساتھ ساتھ رکھیں گے تمہارا ایک نمبر کا میں دو نمبر کا ہوگا اور جھانک جھانک کے ہم باتیں کرتے رہیں گے <laughs> پہلی سے وہ سب شیڈول طے ہو رہا ہے بہت اچھی بات یہ بڑی اچھی بات ہے چلو اچھا اس سے دین دینی خادموں سے ملاقات ہوتی ہے اللہ والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے داڑھی والوں سے قریب آ جاتے ہیں کچھ دین کی باتیں پتہ چل ہیں یہ بھی اچھی بات ہے ہے نا بہت اچھی بات ہے چلو دس دن کے لیے اللہ کے لیے تو وقف کیا آپ نے بڑی مبارک ہے کہ جوانی اللہ کے دس دن کے لیے آپ نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ٹھیک ہے بھائی دس دن تک تو نہ رہے بھائی زندگی پوری بدلنے کا ارادہ کروں دیکھو یہ بھی جوان ہے میں بھی تو جوان ہوں دالی داڑھی ہے میری یہ بھی آئے ماشاء اللہ اپنی جوانی اللہ بھی فدا کر رہے ہیں تو آپ کو بھی فدا کریں اس میں مزہ ہے کیسے فدا کرو گے لڑکیوں سے بچو گے لڑکوں سے بچو گے بدفیلی سے بچو گے زنا سے بچو گے گندی تصویروں سے بچو گے ننگی تصویروں سے بچو گے اور خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ان سب لڑکیوں سے بچنا ہے یہ سب نامحرم عورتیں ہیں خالہ کی لڑکی سے پڑھتا ہے تایا کی لڑکی سے چچی کی لڑکی سے ممانی سے اور چچی سے پڑھتا ہے ان سب سے پڑھتا ہے اور خوبصورت لڑکوں سے بھی پردہ ہوتا ہے جن کی طرف دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے تو میں بتا رہا تھا قرآن شریف میں آتا ہے چھ لاکھ کی بستی تھی لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو تحت و سے اٹھایا یعنی سب زمین کے سب سے ساتویں زمین کہہ لیجیے یہی یعنی ساتویں زمین کہا نا ساتویں زمین سے اٹھایا پھر ساتویں آسمان پہ لے گا اتنی اوپر اٹھا لیا رہتا ہے اس زمین کو اچھا یہ جو لڑکوں سے بدفیلی کرتے تھے یہ حد علیہ السلام نبی سے کیا کہتے تھے نبی سے کیا کہتے تھے ہم لوگ یا لوت علیہ السلام ہمیں زیادہ بیان بیان مت کرو آسان اردو میں بتا رہا ہوں ہم لوگ بڑے پاک صاف لوگ ہیں یہ کہتے تھے آج بھی یہ کہتے ہیں جو لوگ بد نظری کرنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ہمارا دل صاف ہے نظر پاک ہے <laughs> یہ لوگ یہی کہتے ہیں جس کو دیکھو یہ کہتا ہے ارے دل پاک ہے نظر تو یہ بدفیلی کرنے والے بھی یہی کہتے تھے نبی نبی ہمیں تقریر وقری مت کرو ہمیں بیان بیان مت سناؤ ہمارا ہم لوگ بڑے پاک لوگ تو یہی حشر ہوا ان کا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ساتویں آسمان پہ لے گئے پلٹ دیا پٹک دیا ہر ایک پہ پتھر برسائے تو آج اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تو پھیل مگر یہ ہوگا کہ اس کا دل الٹ دیا جائے گا اس کی عقل پہ پتھر برسیں گے جو لڑکوں سے بدفیلی کرے گا ان کے کندھوں میں ہاتھ ڈالے گا ان سے یہاں پہ یوں یوں کر کے مارے گا اور ان کی گودوں میں بیٹھے گا ان کے سموسے کھلائے گا پاپڑ کھلائے گا ان سے یاری دوستی لگائے گا ان کے حجروں میں اکیلے چلے آئے گا اور وہ ایسی حالت میں جائے گا جب بیچارہ نوجوان سو رہا ہے بنیان اتار کے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا یار اٹھ جاؤ قریب جائے گا سر دبائے گا پیر دبائے گا جائز نہیں ہے حرام ہے خوبصورت لڑکوں سے پیر دبانا یا خوبصورت لڑکے کے پیر دبانا جائز نہیں ہے یا جس کو دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے یہ آنکھیں حرام سیک رہے ہیں ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں میرے پاس خطوط آ رہے ہیں بھیا کہ لائن لگی ہے لڑکوں سے بدفیلیوں کی میرے پاس خطوط آ رہے ہیں ہم جنس پرستی سے جو لذت اڑا گئے انسانیت کا اپنے وہ پرچم جلا گئے رسوا ہوئے فائل و مقول آن میں دونوں حیا کے اپنے جنازے نکال گئے لڑکی سے تو زنا کر کے پھر شادی بھی ہو سکتی ہے مگر وہ بھی حرام ہے لڑکے سے کچھ نہیں ہو سکتا حرام کاری نہیں ہو سکتا کراچی میں اس کو جائز قرار دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں کیا ملے گا لڑکوں سے کچھ نہیں ملے گا پیشاب پخانے کے مقامات ملیں گے میرے شیخ فرماتے آج میں کھل کے بیان کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا بہت ہو گئے روکنے میں یہ تو احتکاب میں بیان ہو رہا ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا ممبر سے تھوڑی بیان ہو رہا ہے نوجوان ہی بیٹھے ہوئے سارے میرے شیخ فرماتے ہیں سوچو اپنے مسلمان ہونے کو محمد نام ہے تمہارا محمد احمد نام ہے ماشاء اللہ مسلمان گھرانے پیدا ہوئے ہو اور پیشاب پخانے پہ تمہارے دل پھنسا ہوا ہے مقامات پر یہی ہو رہا ہے ہر وقت اسی کی باتیں سن رہے ہو ہر وقت دل اسی میں اٹکا ہوا ہے پیشاب پخانے کے مقامات پر جب دیکھو یہی باتیں ہو رہی ہیں ماں بہن کی گالیاں ہو رہی ہیں دل میں بھی یہ کھچڑیاں پکڑی ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کیا کیا جائے گا کہ ہمارا دل بدل جائے دل میں زنا کے خیال نہ آئیں شراب کے خیال نہ آئیں لڑکوں سے گناہوں کے خیال نہ آئے دل ہمارا صاف ہو جائے اس کے لیے سچے لوگوں کی صحبت اٹھائی جائے اور تھوڑا میں ابھی ذکر بتا دوں گا ذکر کیا جائے اور ان لڑکوں سے خوبصورت لڑکوں سے گندی تصویروں سے موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے جہاں سے انسان فتنے ملوث ہو رہا ہے اس سے دور رہیں بہت سے نوجوان اس سے بیت ہوئے اور لیپ ٹاپ پہ روزانہ انگلش موویز دیکھتے تھے گندی گندی موویز جو ہوتی ہیں بلو پرنٹ والی ماشاء اللہ اس نے توبہ کر لی تو میں نے اس سے کہا اب چالیس دن تک تم کمپیوٹر قریب بھی مت جانا کوئی ضرورت نہیں کمپیوٹر قریب جانے کی ایسے بچیں گے ولا تقرب الزنا فرمایا مولوی کیا نام ہے تمہارا زاہد پریشان کیوں ہو رہے ہو تم کہ کیسی تقریر ہو رہی ہو سب آپ کی کھنچائی تو نہیں کریں گے جانے کے بعد <laughs> بلکہ انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے یہی دکھتی ہوئی رکھ ہے نوجوانوں نبی صاحب قرآن شریف میں کیا رہا ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو انا للہ و انا الیہ راجعون جب لائٹ چلی جائے روشنی چلی جائے تو پڑھ لیجیے انا للہ و انا راجعون سنت ہو صرف کسی کی موت پڑھنی جب روشنی چلی جائے تو یہ پڑھ لیجیے انا للہ و انا الیہ الحمد للہ پورا کامل دین میں حضرت والا سے سیکھ رہا ہوں صرف یہ نہیں کہ صرف یہی بات لڑکے لڑکیوں سے بچنے کی باتیں اور بھی بہت ساری باتیں مگر جو کینسر پھیلا ہوا ہے بتائیے جب بہت ساری دین کی باتیں ہوں اس میں صرف وہی بات بتائی جائے گی نا جو کینسر پھیلا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ولا تف الزنا ذنا مت کرو بلکہ یہ فرمایا ولا تقرب الزنا ذنا کے قریب بھی مت جاؤ دیکھیے تو یہ انٹرنیٹ کے پہ بیٹھنا جو لوگ ملوث ہو چکے ہیں لڑکیوں سے باتیں کرنا یو فون کے پیکج کرا کے چیٹنگ کرنا نام بدل بدل کے <laughs> تو یہ سب کیا ہے ذنا قریب جانا ہی تو ہے ذنا قریب جانے کا سب سے پہلا کام بد نظری ہوتی ہے اس لیے قرآن شریف میں فرما دیا و یا فضو فروج ہوں ظالی کا ازکالوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں دیکھیے قرآن شریف میں آ رہا ہے غلط مولوی صاحب نے شرمگاہ کی بات کر دی تو قرآن شریف میں آ رہا ہے بھائی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں قرب قیامت نہیں ہوگا زنا عام ہو جائے گا تو نظر بچائیں گے تو شرمگاہ بچے گی تو جو اپنی نظر بچائے گا اس کی شرمگاہ بچے گی پھر کیا ہوگا ظالی کا اسکال ہوگا سبحان اللہ آسان اردو میں بتا رہا ہوں دل صاف ہوگا تو جو لوگ یہ بولتے ہیں ہمارا دل صاف ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں جب نظر خراب کریں گے شرم گاہ بھی خراب ہوگی اور دل بھی خراب ہوگا ہو ہی نہیں سکتا کہ نظر خراب ہو اور دل خراب نہ ہو دونوں کا ڈائریکٹ تعلق ہے ڈائریکٹ ایک وائر لگا ہوا ہے دل سے آنکھوں سے لے کر دل تک ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے ڈائریکٹ ہے یا عالم آئو نہیں وما تفی صدور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز آنکھوں کی چوریاں چوریاں کیسے ہوتی ہیں میرے شیخ کر کے دکھاتے ہیں کالا چشمہ پہن لیا ڈبلیو گیارہ میں بیٹھ گیا کراچی میں چلتی ہے یہاں بھی کوئی کون سی بس چلتی ہے W seven A one A one چلتی ہے نا اے ون میں بیٹھ گئے لڑکیاں آگے بیٹھی ہوتی ہیں خود پیچھے جا کے بیٹھے <laughs> اب تاڑو نمبر ون نوجوان کیا کر رہا ہے کالا چشمہ لگا لیا اور یوں دیکھ رہا ہے دیکھیں کالا چشمہ لگا کے یوں بیٹھا ہوا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے یوں دیکھ رہا ہے اور ایسے ایسے بھی دیکھتا ہے یہ سب آنکھوں کی چوریاں ہیں یوں یوں کر کے یوں دیکھا اچھا یہاں سے جیسے ریشم گلی تک جا رہا ہے اور بائک پہ جا رہا ہے یا چلو پیدل ہی جا رہا ہے یہاں سے دہی لینے گیا ہے چوک تک تو جیسے کہ عورت نظر آئی عورت نظر آئی اوہ غلط پھر عورت نظر آئی ہو پھر عورت نظر او ہو ہو نہیں بنے گا نظر جھکا کے چلیے اٹھانے کی ضرورت کیا ماشاء اللہ ہنس دیجیے اس کو ہنسی آئے ہنس دے دین ایسا نہیں کہ سیریس رہو ہمارا ہر وقت منہ پھلا کے میں دین پہ چل رہا ہوں ارے میرے قریب بھی مت آنا میں دین پہ چل رہا ہوں ایسا نہیں ہے بھائی دین میں بڑا مزہ ہے نبی صاحب ایک دفعہ اتنا مسکرائے کہ ایک بھی داڑھی مبارک نظر آنے لگی تو جس کو ہنسی آئے وہ ہنس دے مفتی عاشی علیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اذا ہنسائی تھا فقط پھنسائی تھا ہمارے حضرت والا خوب ہنستے تھے ماشاء اللہ ہنساتے بھی ہنستے وہ ہنستے ہنساتے ہمیں پہنچائے خدا تک کیا کیا مزیدار زندگی ہے کیا ایسا ہمارے شیخ تھی کیونکہ یہی یہ فطر انسان ہنسنا تو منع نہیں ہنسنا وہ منع ہے جو غفلت ہنسی وہ دل کو غافل کرتی ہے جو فلم کے ساتھ ہو گندے لوگوں کے ساتھ ہو گندی تصویروں کے ساتھ ہو وہ دل کو غافل کرتی ہے اگر نیک لوگوں میں ہنسا جائے تو وہ برا نہیں ہے دیکھیے اگر ہمارا کوئی بیٹا ہو تین بیٹے ہیں دو بیٹے بڑے اچھے ہیں لائق بچے ہیں ایک نالائق ہے لائق بچے ہنسیں گے بیٹا ابا خوش ہوں گے ہاں ماشاء اللہ لائق ہے مجھے خوش بھی رکھتا ہے ہنس بھی رہا ہے اور جو نالائق ہنسے گا بولے گا ارے مجھے ناراض بھی کرتے ہیں ہنس رہا ہے نالائق انسان جوتے پڑیں گے تمہیں <laughs> اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا نیک بندوں میں ہنستے ہیں یا نیک بندوں کی نقل اتار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک سنت ہے جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو اس کو دعا دعا سک اللہ سنت اللہ تم کو ہنستا رکھے <laughs> اگر ہنسی آئے تو ہنس دینا چاہیے اللہ دیکھیے ایک بڑھیا آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی نبی صاحب فرمایا نہیں تم ہی جاؤ گی <laughs> رونے لگی حضور صاحب فرمایا ارے جاؤ گی میں جوان ہو کے جاؤ گی <laughs> دیکھیے تو اس لیے ہمارے حضرات ہنساتے بھی تھے تاکہ لوگ مولویوں کے قریب آ جائیں دور نہ بھاگیں اور مولوی آ گیا بھاگو بھاگو <laughs> ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ اور ہم لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملیں تاکہ لوگ قریب آئیں ہمارے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عارف بلّہ شیخ الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی بہت پیاری پیاری باتیں فرماتے تھے فرماتے تھے نہ دیکھو کسی کی وائف نہ کھانی پڑے گی ولیم فائف اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف اور فرماتے تھے لیلاؤں کو مت دیکھو لیلاؤں سے نظروں کو جھکا لو مجنو کو تو لیلا ملی تھی اس کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا یعنی اتنا پاگل تھا وہ اس کی جب وہ انتقال فرما گئی ان کی لیلا صاحبہ <laughs> تو مجنو اس کی مٹی کو سونگ کے بتا دیا کہ اس کے اندر لیلا دفن ہے ایسا پاگل تھا تو میرے رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجنو ایک گڑنے سڑنے والی لاش پہ پاگل ہو گیا تو ہم لوگ کیوں نہیں اللہ پہ فدا ہوتے ہم لوگ کیوں نہیں اللہ کے مجنو بنتے ہیں اللہ کے مجنو کیسے بنیں گے جو اللہ کے مجنو ہیں ہم ان کے مجنو بن جائیں ماشاء اللہ ان کے دیوانے بن جائیں میں اپنے شیخ پہ فدا ہوتا ہوں جبھی مجھے ہمت ملتی ہے اب آپ لوگوں کو کچھ اشعار سناتا ہوں یہ عشق و محبت کے اشعار ہیں عارفانہ اشعار ہیں حدیث شریف میں بخاری شریف میں آتا ہے ان شعری نہ حکمت کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے حسان بن صابر رضی تعالیٰ شاعر رسول تھے بڑے درد دل سے اشعار پڑھتے تھے ممبر رسول سے مسجد نبی شریف سے میں نے وہ ممبر بھی دیکھا ہے الحمد للہ تو وہاں سے وہ اشعار پڑھتے تھے اور ایک دفعہ ایک صحابی نے اشعار سنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سنا اور سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو اشعار سنے اسے مگر اس کی شرائط ہے کہ خوبصورت لڑکا نہ پڑھو وہی بات آ گئی لڑکی نہ ہو میوزک انسٹرومینٹس نہ ہو اس کے ساتھ گٹار بج رہے ہیں لڑکوں کو بہت شوق ہوتا ہے میرے ہاتھ میں ایک نوجوان بیت ہوا گٹار بجاتا تھا اس نے توڑ دیا گٹار اپنا توڑ دیا دیکھیں اس کے جب چوٹ لگتی ہے تو لوگ کیا کیا توڑ دیتے ہیں لڑکی کے اس میں جب پاگل ہو جاتا ہے انسان کچھ ہوش نہیں رہتا نہ ماں باپ نظر آتے ہیں نہ کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں نظر آتا نہ نماز نظر آتی ہے نہ مولوی کوئی نظر نہیں آتا تو اللہ کا ایک جب چھا جائے گا پھر یہ کوئی نظر نہیں آئے گا ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم سننا تو شریعت پہ چل کے دکھائیں ماشاء اللہ یہ برین واش نہیں ہے دوستوں برین فل ہے سنت پہ چلنے والے کا برین فل ہوتا ہے تو یہ اشعار ہیں میرے شیخ کے بہت یعنی اس شیخ کو حیدرآباد میں ایک شرابی نے توبہ کر لی ان شعروں کو سن کے ایسے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے معاف کر اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے اللہ کے عشق میں آنکھوں سے لہو برسائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے ماشاء اللہ کہ وہ جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ زاہد نادا تنز نہ کر اے خوش مولوی مجھے مت روکو کہ یہ تم کیا آہوزاری کر رہے ہو ہم اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اس میں زاہد کا بھی نام آ گیا ہے مولوی زاہد اے زاہد نادا تنز نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے ماشاء اللہ کا عشق آتا ہے تو وہ تڑپتا بھی ہے اور تڑپاتا بھی ہے دوسروں کو بھی تڑپا دیتا ہے اور ہم سب کو یہ عشق مل سکتا ہے ابھی نہیں بیان کی بات کیجیے گا ورنہ مچھلی بازار بن جائے گا جب بیان کے دوران کوئی سوال نہ کرے اس کے بعد میں بیٹھوں گا آپ کو کر لیجیے گا ٹھیک ہے جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے ورنہ میں کل تک ہوں اتوار تک یہیں ہوں حیدرآباد میں خوب سوال کیجیے کیونکہ ابھی اجتماعی بیان ہو رہا ہے یہ سنت کے خلاف ہے پھر ان کو سوال آئے گا پھر ان کو مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب جی وہ آپ مولانا زاہد سے پوچھ لیجیے گا ابھی تو اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں مولانا زاہد یہ عالم ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا بتا دیں گے پورا طریقہ آپ کو سلاۃ الطبی کا بتا دیں گے سلاد الطبی زیادہ اس وقت یہ بیان سنیے بہت ضروری بیان ہے سلاۃ السوی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مگر داڑھی صاف کر رہے ہیں داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے دوبارہ بتا رہا ہوں شاید موقع نہ ملے بھول جاؤں داڑھی ایک مٹھی یہاں سے رکھنا ایک لاکھ سلاد و سے بہتر ہے کہ ہم ایک داڑھی رکھ لیں ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک مٹھی داڑھی یہاں سے رکھنا اور ایک داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے ٹھیک ہے تو اور داڑھی کو شیف کروانا داڑھی ایک مٹھی چاول برابر کم کرنا یہ بھی حرام ہے اور چوبیس گھنٹے گنا اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی چہرے پہ سجتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہیں سجاتے ہیں چکنے لانڈے لگ کے لگنا چاہتے ہو چکنے لڑکے لگنا چاہتے ہو اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی بابا شیر ہوتا ہے اس کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے اور پٹے بال بھی ہوتے ہیں اور دم بھی ہوتی ہے دم نہ ہو تو ظالم شیخ کامل معلوم ہے تو ہمیں حیدرآباد مانے شیر ہے شیر بنا ہے کیا ڈر رہے ہیں کسی سے اور ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے یہ شخص بھی حرام لکھا جا رہا ہے حرام کام کرنے والا لکھا جا رہا ہے فرینچ کٹ رکھ لی یوں رکھ لی یہ سب تھوڑی چلے گی ایک مٹھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرینچ کٹ تھی نبی علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی تھی اے محمد کے غلام ہو ایک مٹھی رکھو ایک مٹھی تینوں طرف سے کسی کی پرواہ مت کرو وہی کہا تھا لڑکی کے اس میں تو ایسے پاگل ہوتے ہیں کچھ نہیں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پاگل ہو جاؤ کہ میں رکھتا ہوں داڑھی مجھے کوئی منع نہ کرے ابو کی بات نہیں مانی جائے گی اما کی بات خالہ کی بات پھپھو کی بات دانی کی بات دادا کی بات چچی کی بات بیوی کی بات بچوں کی بات باس کی بات مینیجر کی بات کاروبار والوں کی بات خاندان والوں کی بات یہ یہ چلتے پھرتے جو لوگ ہیں مسجد میں آنے والے ارے یار سلیم صاحب سلیم تم نے داڑھی رکھ لی کہاں جانے لگے ہو تم کے چکر میں مت آنا یہ کمال کے بیان میں آنے میں داڑھی رکھوا دیتے ہیں داڑھی رکھوا کے چھوڑتے ہیں تو بتاؤ مجھے آپ سے کوئی غرض ہے میں کوئی پیسے لے رہا ہوں بڑے غرض ہے آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہوں بنانے کی باتیں کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا ظالم تمہیں میری شکل میں کیا ہے نظر آیا کہ تم نے کافروں کی شکلیں بنائی یہودیوں کی شکلیں بنائی داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی سراد التصبی پڑھنا نفل ہے اس کا طریقہ آپ پوچھ لیے منع نہیں کر رہا خوب پڑھیں میں مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ بہت بڑی عبادت ہے بہت ثواب ہے اس کا نفلوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا اور گناہوں سے اللہ کے غضب کا ٹرک آ گیا دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دیں گے پہلے اللہ کے غضب سے بھی بچنا پڑے گا نفل بھی کریں عبادت خوب کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم کبیرہ کبیرہ گناہ کون سے کر رہے ہیں جیسے زنا حرام ہے نا دوستوں زنا حرام ہے کہ نہیں گانے سننا حرام ہے شراب پینا حرام ہے داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہے this is the big sin very very big sin very very very very big sin ماشاء اللہ بہت گناہ ہے کبیرہ ہے داڑھی منڈانا اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اجی رکھ لو مولوی صاحب اپنے فتوے جھاڑے ہوئے مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے رکھ لو تو سننا ہے نہیں رکھو تو کوئی گناہ نہیں ارے تم مولوی ہو گیا تم تو یونیورسٹی کے چھٹے ہوئے لڑکے ہو <laughs> تمہیں کیا پتا جاؤ کہ مظاہلوم سے فتوا لو کہ داڑھی رکھنا واجب ہے یا سنت ہے بتائیں گے ایسی سنت ہے جو کہ واجب ہے جیسے عید الفطر کی نماز واجب ہے کوئی مسلمان ظالم پوری سال نماز نہ پڑھے عید کی نماز نہ پڑھے بولتے کیسے ظالم مسلمان ہے کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اس لیے داڑھی رکھنا واجب ہے جیسے عید کی نماز واجب ہے بقرعید کی نماز واجب ہے فطر واجب ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب to keep the beard one fist in length from under the chin from right side of the chin from left side of the chin and this is baby beard it is واجب and to shave the beard اور to trim the beard within grain of a rice is حرام and twenty four hours in ماشاء اللہ چھاڑ دیا میں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسٹروں کو جب تک ٹرنا میرے ان کو مزہ ہی نہیں آتا ابھی وہاں ہم لوگ رحمانیہ مسجد میں تھے میں نے جب انگلش جھاڑا تھا <laughs> تو ایک نوجوان جیل گئی ہوں اور مولوی صاحب انگلش بول رہے ہیں <laughs> منہ ان کا بیٹا ہاں دین انگلش میں پھیلا سکتے ہیں مگر انگلش کو اسٹائل مارنے کے لیے نہیں جیسے میں نے وہاں بتایا ایکچولی میں وہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ایکچولی آپ سے ملتا چلو <laughs> یہ سب کیا ہے تو ایسی شو مارنا ہے یہ تو انگلش جھاڑنا ہے آتی واتی ہے نہیں انگلش <laughs> اور انگلش ہارڈ ہے کہ میں ٹافی سینٹر کا فارغ ہوں <laughs> یہ ڈومینو برٹش لینگویج کا تو انگلش میں دین میرے حضرت والا نے مجھ سے انگلش میں بیان کروایا کیونکہ اس سے یہ لڑکے قریب آتے ہیں بھائی یہ تو انگلش بولتے ہیں تو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور مونچھے صاف کرنے جو لمبی لمبی مونچھے رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت سے محروم رہے گا حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا منکر نقی سخت عذاب لیں گے قبر میں درد ہوگا اس کینچی سے یا ٹریمر مشین آتی ہے زو زو کی اصاف ہو گئی مگر اس میں ایک بات اور ہے میرے شیخ بہت بڑے اللہ کے عارف تھے اللہ کو پہچانتے تھے نوے سال کی عمر تھی ماشاء اللہ ان کے چہرے کو دیکھ کے اسلام قبول کیا ان کی کتابیں بھی آپ کو ملی ہوں گی ابھی ہم اور دیں گے ان کی صحبت میں رہتا تھا ان کی ٹانگیں دباتا تھا رات کو ان کی خدمت میں ہوتا تھا عزت کی تو بہرحال کیا بتا رہا تھا بات بڑی قیمتی مچھوں کی ہاں تو وہ یہ فرماتے تھے ہیں جو خوبصورت لڑکے ہیں یہ خوبصورت لڑکوں کی بات بار بار آ رہی ہے اور میرے دل میں خود ہی ڈال رہے ہیں بات میں کچھ سوچ کے نہیں آتا کہ مدنی مسجد میں یہ بیان کرنا رحمانیہ میں وہ بیان کرنا ہے جو تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں وہی بیان کرتا ہوں اور یہی ہوتا ہے کہ اس مسجد والوں کا جو مرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہی بیان کروا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ الحمد للہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہی تو مضمون آئیں گے مجھے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے میں مانگ کے بیٹھتا ہوں یا اللہ تعباد جو بات میرے لیے فائدے مند ہو اور جو احباب اور دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے فائدے مند ہو وہ کہلوا دیجیے تو وہ فرماتے تھے میرے شیخ ایک خوبصورت لڑکے مونچھے رکھیں اور کنارہ کھول کے رکھیں جب تک ان کی خوبصورتی ختم نہیں ہو جاتی حسین و جمیل نوجوان ان کی جوانی حسین پانا ختم نہیں ہوتا جیسے اب یہ ہے کھڑے ہو جائیں <laughs> ان کی میں نے مونچھے رکھوائی جبکہ اتنے حسین تو ہیں نہیں <laughs> تھوڑے بہت ہیں لوگ ان کو دیکھ کے بھی مزے لیتے تھے ان کی میں نے مونچھیں رکھوا دی ویسے مچھے تو میری طرح ان کی ہونی چاہیے نا بھائی وہ ان کی میں نے مونچھیں رکھوائی بیٹھ جو دیکھیے یہ حضرت والا کی نظر تھی اس کی کوئی ایسی جائے گی کسی کی نظر مجھے دکھا دیے کوئی ایسا اللہ والا شیخ جو اتنی احتیاط کرتا ہو لڑکوں سے بچتا ہوں دکھائیے مجھے کوئی دکھائیے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں اعتراض کرتے ہیں خود برے خیال آتے ہوں گے نا اس وجہ سے ایسے برے خیال کی کیا بات ہے برا خیال آنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے انسان مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے جیسا خود ہے وہ خادم دین کے بارے میں ویسا سوچ رہے ہیں ناؤز اللہ کسی اللہ والے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو ناؤز اللہ ذنا کے خیال آتے ہوں گے لڑکوں سے گناہ کے خیال آتے ہوں گے وہ لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بدگمانی کسی سے نہیں کرنی چاہیے اچھا گما اور دوسری بات یہ ہے کہ میلان ہونا کوئی گناہ تھوڑی ہے اگر کسی کو کسی لڑکے کی طرف میلان ہو رہا ہے گناہ نہیں ہے اس سے ہاں اس سے گپے لگانا اس سے ہاتھ ملانا اس سے قریب بیٹھنا یہ گناہ ہے تقوا اس کا نام نہیں ہے کہ شہوت کا تقاضا ہی نہیں ہو ایک صاحب میرے شیخ کے پاس آتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ایک خاص مشورہ کرنا ہے اور چپکے سے جب تنہائی کیا بولتے ہیں حضرت وہ ایکچولی <laughs> مجھے اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں حضرت میں بڑا پریشان ہوں <laughs> اس کا علاج کیا ہے قرآن شریف میں آ گیا وما من خوف مقام رب بھی نہن نفس انل ہوا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو دبا لیا اس کا مطلب ہے خواہشات رہیں گی نفسانی خواہشات شہوت کی خواہشات لڑکیوں زنا کی خواہشات اور اللہ نہ کرے بری بری خواہشات رہیں گی مگر اس کو دبا لینے کا نام ہی تقوا ہے یعنی کہ خواہشات ہی نہ ہوں خواہشات نہ ہوں تو شادی ہوگی پھر کیا کرو گے خواہشات ہوں گی تو پھر بچے بھی تو پیدا ہوں گے لوگ بولتے ہیں اللہ والوں کے بچے نہیں ہوتے کیا ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے بچے ہونا کوئی گناہ تھوڑی ہے مگر زنا نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کی نافرمانی ہے شادی کرو سنتیوں کے مطابق اللہ والے بنو اللہ والی عورت ملے گی نیک عورت ملے گی پردے والی ملے گی ورنہ بے حیا عورت وہاں ناک میں دم کر دے گی بولے گی ہر مہینے بولے گی یار نیا موبائل لا کے دو مجھے اور بولے گی یہ فیشن یہ چوڑی یہ وہ یہ وہ یہ میچنگ یہ میچنگ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں اس لیے اللہ والے بنو داڑھی رکھو نیک بن جاؤ مجھ جیسے کوشش کر لو بننے کی اخلاق سے ہی کر لو اور صحابہ کرام یہی کہتے ہیں وہ تبلیغ اب اتنا نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا دے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگ سے کہہ سکیں ہم جیسے ہو جائیں ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہم سے کوئی بولے آپ ہمارے ساتھ رہیں چالیس دن تو ہم آپ ہمارے ساتھ رہو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے ایسے ہونا چاہیے ہمارے ہمارے اخلاق خراب ہیں ہر وقت چوبیس اس لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے اللہ پہ فدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں جاب بھی کر رہے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 شرٹس بھی ایسے کرتے بھی لوگ سلواتے ہیں کرتا اس کو اندر فولڈ کر لے یا کٹوا دے اس کو درجی سے وہ یہودیوں سے ریزیمبلنس ہے چلو پہلے ہوتی تھی آپ علماء نے لکھا ہے کہ اب پینٹ شرٹ یہودیوں سے مشابت تو نہیں رہی مگر فاسقوں کا لباس ہے زانیوں کا لباس ہے فلم ایکٹرس کا لباس ہے اللہ والوں کا لباس نہیں ہے یہ پینٹ شرٹ اس میں فخر وخر نہیں کرنا چاہیے کرتا شلوار پہنو جیسے میں نے پہنا ہے ہاں مجبوری ہے انجینئر ہو ڈاکٹر ہو یا کہیں جانا ہے انجینئر میں ضروری ہے مسٹ ہے مگر انجینئر ہو کے بھی لوگ کرتا شلوار ہی پہنتے ہیں ڈاکٹر ہو کے ہی پہنتے ہیں اچھے کلف لگے ہوئے پہنو کوٹی چڑھا لو کوٹی پہن لو پرفیوم لگا لو جوتے موزے چڑھا لو ہے نا مگر پینٹ شرٹ ٹھیک ہے جائز ہے پہنا پھر واپس گھر میں آ کے کرتا شلوار پہننا بس پینٹ شرٹ سے کیا محبت ہو گئی پوری الماری پینٹ شرٹ سے بدبو دار ہوئی ہیں بدبو دار لباس ہے یہ تو جب چاہو زپ کھول کے منہ کالا کر لے انسان یہ یہودیوں نے بنایا ہے اب کرتا شلوار کتنی عزت ہے پہلے کرتا ہے پھر شلوار ہے اس دن کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی پہلے کرتا اٹھے گا پھر شلوار اٹھے گی دیکھیے کیسی باتیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ یہودیوں کی یہ چال ہے یہ پینٹ شرٹ کا لباس اور ابھی بولتے ہیں ہم اللہ والے ایسے اللہ والے بنتے ہیں پینٹ شرٹ پہنے اور ٹی وی پہ جو آ رہے ہیں کوٹ پتلون پہنے ہوئے کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں بتاؤ اس سے کوئی جنازہ پڑھوائے گا اس ایسے ڈاکٹروں سے ایک وہ کھڑا ہو ایک اللہ والا عالم ربانی کھڑا ہو تو اللہ والے عالم سے پڑھائیں گے نا ہم جنازہ اپنا نہ کہ ایک کوٹ کوٹ پتلون والے سے پڑھوائیں گے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں کم از کم نفرت تو ہو پینٹ شرٹ سے ماشاء اللہ مجبوری پہننا ہو تو مجبوری ہے وہ بھی شرٹ باہر نکال کے چلو اندر کر لی ٹخنے کھول کے پینٹ کٹوا دو اپنی ٹخنوں سے اوپر رہے یہ مسئلہ بھی بتاتا ہوں داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھی کہ نہیں اب کیا ہم دنیا بھر کو تبلیغ کر رہے ہیں خود داڑھی کٹوا رہے ہیں بہت شوق ہے تبلیغ کرنے کا ہے اور داڑھی کیوں نہیں رکھتے تو لقت کا نہ رقم فی رسول اللہ عصوۃ الحسن بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف میں آتا ہے لطا خوش بلحدی ولا وراثی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ میں جب آتی جب ایک مٹھی ہو ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور شیو کرنا بھی حرام ہے کیا لڑکیوں جیسی شکلیں بنا رہے ہو مرد بنایا کہ نہیں بنایا ماشاء اللہ مرد بنایا تو کیوں لڑکیوں جیسی شکل بناتے ہو لڑکی بن رہے ہو اور کیا لڑکیوں کے چکنے گال ہوتے ہیں تم بھی میش تھری کر رہے ہو چھیل رہے ہو گالوں کو حضرت والا بنواتے ہیں چھلے ہوئے آلو <laughs> ہے چھلے ہوئے آلو بن رہے ہو حرام کام کر رہے ہو اور سیٹی بھی بج رہی ہے بھائی <laughs> اور وہ سلو میوزک لگا ہوا ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں یا نائی سے بولے دیکھو کوئی ایک ذرہ برابر بال تو نہیں ہے کتنا انسان نالائق ہے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہوں داڑھی منڈواؤ گے پھر اور ان کو شکل دکھانی ہے ہم لوگوں کو کتنا دکھ ہوگا کہ تم داڑھی سیف کرواتے تھے جوانی اس لیے دی تھی کہ داڑھی شیو کروا کے لڑکیوں کو پھنساتے رہو داڑھی منڈانے کی وجہ یہ ہوتی ہے یا لڑکی یا مخلوق کا خوف کہ لڑکیوں کے سامنے اپنے سلیکٹڈ بننا ہے اور تین چار مہینے پہلے آج کل یہ فتنہ بن گیا ہے عید کے لیے اتنی لمبی لمبی زلفیں بڑھا لیتے اب ان سے کہا جائے عید کے قریب گنجے ہو نہیں حضرت عید کے بعد بتائیے گا ابھی نہیں میں کیونکہ وہ آئیں گی نا خالہ کی لڑکیاں اور سب عید ملن پارٹی ہوگی زلفوں میں اتنا مزہ آ دیکھیں وا <laughs> برل کمیں لگ رہی ہیں آدھے آدھے گھنٹے کھڑے ہیں نائی کے اپنی نائی ایک خاص نائی ان کا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی زلف یہاں سے کیسے کاٹنی سیزر کٹ کیسے کرنا ہے یہاں سے یوں پف نکلنی چاہیے اور یوں اٹھنا چاہیے یہ ہیئر اسٹائل اور یہاں سے یوں کانوں کی لو سے آنا چاہیے ہیرو جیسی شکلیں بنا دیں یہ بتاؤ فلم ایکٹرز جیسی زندگی گزارنے آئے ہو کیا دیکھ لو ان کی زندگی جا کے دیکھ لو یہ صرف کیمروں کے سامنے زیادہ بن رہے ہوتے ہیں ورنہ لانت ہی زندگی ہے یہ صرف ان کے چہروں پہ لانت برس رہی ہے ہر وقت لڑکیوں سے زنا کرتے رہتے ہیں بتاؤ ایسی زندگی چاہیے کیا کیوں ان کے جیسے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں ہم لوگ میرا جیسا بناؤ ون ماشاء اللہ ماشاء اللہ جوش میں نہیں ہوش میں بول رہا ہوں میں جوانی بچانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں میرے شیخ یہ باتیں بتاتے تھے لڑکیوں سے بچنے کی باتیں بتاؤ کوئی لڑکیوں سے بچ جائے کتنا بڑا اس کا ایمان ہوگا یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی موٹی موٹی پھر میرے بیان پہ اعتراض کرتے ہیں حضرت والا کے بیان پہ اعتراض کیا مگر اعتراض کرنے والے دنیا چلے گئے اور حضرت والا کے جنازے میں سوا لاکھ لوگ تھے یہی سچے شیخ تھے جو ہماری دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں سوا لاکھ لوگ تھے میرے شیخ کے جنازے میں اپنی باتیں نہیں کر رہا میں اپنے شیخ کے جنازے سے چپکا ہوا تھا جب ان کا انتقال ہوا جوہر چرنگی تک لائن لگ گئی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے فرشتے اور جمنات آ گئے پتہ نہیں کون کون سے لوگ آ گئے جنازے میں کہ اتنے بڑے اللہ والے کا انتقال ہو گیا یہی تو کینسر پھیلا ہوا ہے یہی تو بیماری ہے بڈھوں میں بیماری ہے جوانوں میں عورتوں میں یہی بیماری پھیلی ہے بد نظری کی اور فحاشی اریانی کی بے پردگی کی کیا بات چل رہی تھی داڑھی کا بتا رہا تھا تو داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں دوستوں اور دوستوں بزرگوں کو محبت سے کہہ رہا ہوں بھائی اس سے میرا فائدہ نہیں میں تو چلے جاؤں گا آپ کا فائدہ اپنی ذات کا فائدہ ہے اور داڑھی کیوں نہیں رکھتے حضرت ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے حضرت وہ منع کرتے ہیں وہ منع کرتے ہیں حضرت میری جاب نہیں لگے گی حضرت امی یہ کہیں گی ابو یہ کہیں گے حضرت یہ خاندان والے یہ کہتے ہیں یہ سب بہانے بازی نہیں ہے بہانے بازی تو ہے اور کیا ہے جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے ہمت کر کے رکھ لے رکھیں پھر پھر جو مصیبتیں آئیں مجھ سے مشورہ کریں مولوی زاہد سے مشورہ کر لیں ان کو نہیں آئے گا یہ مجھے فون بنائیں گے میں آپ لوگوں کو مشورہ کر کے بتا دوں میرا فون نمبر ان سے لے لیں جب آپ داڑھی رکھنا تو شروع کریں پھر مشورہ کریں جب لوگ تانے دیں پھر مجھ سے مشورہ کریں آپ کو بتاؤں گا جواب ایسے ایسے جواب دوں گا سامنے والا حیران رہ جائے گا آپ کو ہمت ملے گی اس سے میرے شیخ نے اچھا جواب دیا شعر میں جواب دیا جب لوگ مذاق اڑائے نا او مولوی ہونے جا رہے ہو <laughs> لوگ مذاق اڑائے داڑھی رکھ لی ہے نا تو یہ شیر پڑھ دو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے تم کو بھی محبت کہیں داڑھی نہ رکھوا دے ماشاء اللہ محبت ماشاء اللہ اور کیا ماشاء اللہ کہنے تو مزہ آئے رکھ کے دیکھو تو باندھ لے سر پر پہلے کفن اور رکھ دے اللہ کے رستے میں قدم یعنی ارادہ کر لو اچھا۔ کہ لوگ میرے جان میں میں جان دے دوں گا میں گردن اڑوا دوں گا میں داڑھی پہ اس طرح نہیں چلو ایسا ارادہ کرو نا پھر دیکھو کیسی مدد آتی ایسا ارادہ نہیں داڑھی لگی ہے ایسے دین کے معاملے بالکل نہیں ہو جائیں گے اور ابھی ابھی کہا جائے ایک لاکھ روپے ملنا ہے وہاں مٹیاری میں ابھی گھماؤ گے بائک اور جاؤ گے شہر مٹیاری میں ایک لاکھ روپے ملنا ہے ہاں چلو چلو چلو چلو فون یہاں کیسی ہمت آ گئی ہاں، داڑھی یوں تو دنیا میں تو بڑا چست ہے اور دین میں بڑا سست ہے تیری عقل دنیا میں کیا کر گئی پی ایچ ڈی کر لیا ڈبل پی ایچ ڈی کر لیا اور دین میں ظالم کہاں مر گئی اتنی موٹی سی بات داڑھی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی عقل ماری گئی ہے کیا <laughs> حضور کے چہرے پہ سجتی تھی آپ کیوں نہیں رکھتے حضرت مجھے کسی کا خوف نہیں تو پھر عادت بن گئی بری عادت ہے حرام کاری والی عادت ہے چھوڑنی چاہیے اس کو فوراً کب تک یہ نفس کی غلامی کرتے رہیں گے اور جوانی میں رکھ کے دکھاؤ دوستوں بڑھاپے کا انتظار مت کرو پھر اس کو مزے لو اس کو لوگ تانے دیں گے تو اس کو مزہ لو یہ اور یہ شعر پڑھ جاؤ بہت پیارا شعر ہے طائف صاحب کا شعر ہے جب لوگ تانے دیں گے نا مولوی ہو گیا تم سنتے مزے سنتے رہو کہ صحابہ کے نے تو پتھر کھائے جلتی جلدی بھی ریتوں میں لٹایا گیا نبی اسرات وسلم مکہ شریف میں سجدے میں اور ظالموں نے اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کمر پہ انہوں نے تو ایسے آج کوئی اونٹ کی اوجھڑی نہیں ڈالے گا کوئی پتھر نہیں مارے گا صرف تانے دیں گے ارے مولوی جا رہا ہے وہ مولوی مولوی جا رہا ہے <laughs> اس کو کون لڑکی دے گا کون اس کی شادی کرائے گا یہ صرف تانے پورا خاندان خلاف ہو جائے گا شروع میں ایسا ہوتا ہے مگر انشاءاللہ ایسا اگر آپ سچے دل سے رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا مگر اگر ہے ہو ہوگا ایسا تو شروع میں پورا خاندان خلاف ہوگا میرے بھی خلاف ہو گیا تھا میرے حیدرآباد میں ہزاروں خاندان مگر آپ پورا خاندان میری امی اور اہلیہ میری وائف کے ذریعے سب مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اچھا۔ سب میری عزت کرتے ہیں شروع میں سب خاندان یہ کیسا مولوی ہے اتنا پردہ کرتا ہے میں ادھر ہی حیدرآباد کا ہی ہوں راجپوتانہ سے پہلے پیدا ہوں ماشاء اللہ بتا دیا سب کو حیدرآباد کا ہی باشندہ ہوں میں آپ لوگ دس نمبر میں دادا رہتے ہیں میرے نانا چھ نمبر میں رہتے ہیں تو تو نانا نانی سب میرے جی بولے ارے کہاں جانے لگا ہے کس جماعت میں جڑ گیا ارے کون سی جماعت اہل حق کی جماعت ہے جو وہی دین سکھا رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین تھا جس سے لوگ قریب آتے تھے کوئی جماعت کی بات نہیں ہے یعنی ہمیں بھائی چاہیے بھائی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مانتے ہی نہیں مانتے اور ہم بھی ویسی اپنا لیں بالکل ویسے ہی بن جائیں کوشش تو کر سکتے ہیں ویسے تو اللہ نے بن ہی نہیں سکتے ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں ان جیسے اخلاق ان جیسا کردار ان جیسا نظر جھکا کے چلنا کندھے جھکانا اپنے آپ کو سب سے حقیق سمجھنا مسجد میں زیادہ اکڑے نہیں کہ میں خلیفہ ہوں میں بیان کرتا ہوں جھکے جھک جائے جو شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے اس میں پھل بھی آتے ہیں اپنے آپ کو اکڑے مت آپ ذرا ان بات کو سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے یہ یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از لکھ بیریا اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال سے بہتر ہے بتائیے کتنی قیمتی باتیں بتا رہا ہوں ضرورت ہے ان باتوں کی نہیں ہوئی ورنہ چاند رات کو اکثر لوگ صفائی کر دیتے ہیں اپنی داڑھی واڑی کی کیا بتا رہا تھا داڑھی کا مسئلہ بتا رہا تھا مونچھوں کا بتا دیا جو لمبی لمبی مونچھ رکھے گا میری شفا بتا دیا مونچھوں کو بھی مسئلہ کینچی سے مشین سے باریک کر لی جائیں داڑھی ایک مٹھی رکھی جائیں بابا شیر کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر اس کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کی دولت عطا فرمائی ابھی تو پونے تین ہوئے سیری ہمیں بھی کرنی ہے اس بات کو تو مکمل کر لوں نا ہاں، کسی کو نیند وغیرہ تو نہیں آ رہی یہ ہمارا سب عبادت میں گزر رہا ہے اللہ کے لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں یار میں سخت تلاوت بھی نہیں کر رہا میرا قرآن شریف رہ گیا ہے مجھے یہ پڑھنی تھی صلاح و تصویر پڑھنی تھی وہ پڑھنی تھی ان ان سب سے بہتر ہے کہ ہم کسی دین کی بات سن لیں دین کا ایک ایک دیکھو میں مسئلہ بتا رہا ہوں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک ہزار اکاط نفل سے بہتر ہے بتائیے کتنے مسئلے سے بتا دی ہزار اکاط کوئی پڑھ سکتا ہے ابھی تین بجے سے پانچ بجے تک بتائیے کوئی نہیں پڑھ سکتا ایک مسئلہ دین کا سیکھ لینا ون تھاؤزنڈ ریکٹ سے بہتر ہے رکعت سے افضل ہے کوئی پڑھ سکتا ہے کتنے مسئلے بھی جا رہے ہیں داڑھی کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ جو کینسر پھیلا ہے ہم سب کی داڑیاں صاف ہیں کہ نہیں چند لوگ ہیں کہ داڑیاں بھائی آپ لوگ بھی صاف ہیں نا یہ حرام ہے بتایا جا رہا ہے بھرے آپ لوگ مت رکھو مگر رکھ لے تو اچھا ہے کیونکہ خاندان والے قبر میں کوئی نہیں جانے والے امی ابو بھی نہیں جائیں گے قبر میں صاحب اکیلے جانا ہے یوم یافر یا نقی و امی ہی ابھی ماں باپ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں قیامت مگر بدتمیزی نہیں کرنی والدے والد صاحب کہتے ہیں بیٹے داڑھی منڈا دو تمہیں جاب نہیں ملے گی نوکری نہیں ملے گی ابو سے کہو ابو میں آپ کے پیشاب کا اٹھا لوں گا آپ کے خوب پیر دباؤں گا مگر میں داڑھی نہیں اس طرح نہیں چلا سکتا کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا میں نے حضور وسلم محمد داڑھی رکھ لی ابو بھلے جوتے لگائیں ماریں گھر سے نکال دیں جب گھر سے نکالیں پھر پتہ کیا کرو گے میں اس کا طریقہ بہت سے لوگوں کو ایسا ہوا نوجوان داڑھی رکھی ابا کیونکہ ابو clean shape up to date تھے اب ابو کی عزت میں عزت خاک میں ملنی ہوتی ہے کیونکہ ان کی بڑی اچھی گیدرنگ ہے ابو کی اب بیٹے لوگ آئیں گے ان سے ملنے آپ کا بیٹا کہاں ہے ارے آپ کا بیٹا مولوی بن گیا ہاں ہاں کہاں جانے لگا ہے ابو کی عزت خراب ہوتی ہے نا اس لیے ابو نکل جا نکل جا تو ہاں داڑھی رکھ لیے جب ابو نکال دیں نا گھر سے پھر پتہ کیا کرو بیل بجاؤ اماں کو آواز دو اماں کی رحمت جوش آ گیا وہیں پڑ جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ ابو میں داڑھی تو رکھوں گا میں دروازہ بھی نہیں چھوڑوں گا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا میں آپ کی خوب ٹانگیں دباؤں گا <laughs> داڑھی نہیں کٹوا سکتا ابو کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ علی مخلوق کی معاشی خالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اب اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جائز نہیں ہے وہ سب ہے والدین سے وہ بھی نہیں کریں گے اگر وہ ظلم کریں گے ان سے کندھے جھکا کے بات کرنی ہے ان کو چھڑکنا نہیں ہے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اچھی بات نہیں ہے مگر اگر وہ شریعت کے خلاف باتیں کہیں گے بتاؤ اگر والدین زنا کا کہیں کوئی کرے گا نہیں کرے گا نا بتاؤ بھائی نہیں کرے گا اسی طرح اگر والدین داڑھی منڈانے کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں داڑھی منڈائیں گے یہ بھی تو حرام کام ہے حرام کام ہے داڑھی منڈانا اسے والدین کی بات نہیں مانی جائے گی تو اس لیے بھائی یہ ایک مٹھی رکھ لو یہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی ہلکی آواز نکلی سیری کرو گے تگڑی نکل جائے گی ماشاء اللہ وہ بیچ میں رہ گئی ایسے ہی ہوتی میری ٹرین کی بٹی بدلتی رہتی ہے کیا کروں جی جی وہ بدل گئی ہاں۔ محبت کی بات تو صحیح ہے مگر یہ ابھی وقت کم ہے اس لیے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ عملی طور پہ ہمیں کرنا کیا داڑھی کا بتنا بتا دیا مرچوں کا بتا دیا اور ایک شخص نے لکھا کہ حضرت جب سے میں داڑھی رکھ لی لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے تو حضرت نے فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو قیامت ان تم کو رونا نہیں پڑے اور ایک شخص نے لکھا حضرت لوگ جب سے داڑھی رکھی لوگ مجھے ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں فرمایا تم بھی تو لوگ ہو لگائی تھوڑی you are male not female یہی بتا رہا تھا کہ ہاں کہ لڑکیوں جیسی شکل مت بناؤ مرد بنائے مردوں والی شکل بناؤ مردوں کی داڑھی نکلتی ہے فطری چیز ہے فطری چیز ہے داڑھی نکلتی ہے ہم اس کو شیو کروا دیتے ہیں ہم اس کو صاف کروا دیتے ہیں جیسے آپ محبت کی بات کر رہے تھے آپ کی تو داڑھی ہے نا ماشاء اللہ اس کو شکر ادا کریں جب داڑھی کا بیان ہو رہا ہوں جیسے میری میں بھی داڑھی کا بیان کر رہا ہوں میں اپنی اصلاح کی نیت سے کہ میری داڑھی آئندہ صاف نہ ہو جائے میرے شیخ نے حیثیت فرمائی جب داڑھی کا بیان کرو اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرو تاکہ تمہاری داڑھی بھی آئندہ قائم رہے بہت سے وہ داڑھی رکھ کے صاف کروا دیتے ہیں کیونکہ ان کو صحبت نہیں ملتی وہ سمجھتے ہیں ان بے داڑھی والوں کو بڑا مزہ ہے ایک بات بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی مولوی یا داڑھی والا یہ مت سوچے یہ نوجوانوں کو بڑے مزے آ رہے ہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان پہ تو بڑے اللہ کا فضل ہے کوئی فضل وضل نہیں ہے جو شخص بھی آپ جس کو مجرم ہو اللہ کا باغی مسلمان ہو داڑھی شیف کرنے والے والا زنا و شراب پینے والا ٹی وی دیکھنے والا اور وہ اس کو دیکھو آپ بڑے عیش میں کوئی ظاہر وہ ہنسی ہوتی ہے ظاہر کہ اس کے ہنسی ہے دل پہ اللہ کا عذاب براسر اس شخص ذرا قریب جا کے دیکھو اس کو مجھ سے بڑے بڑے مرسیڈیز بینز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 کی ناراضگی سے بچے گا چاہے جھوپڑی میں رہتا ہو اور چاہے بڑا بادشاہ ہو بادشاہ بھی ہو کہ بھی اللہ والا بن سکتا ہے بڑی پوسٹوں والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے یعنی کہ پیسے اللہ سے غافل کر دیتے ہیں پیسے صرف وہ غافل کرتے ہیں پیسے آتے ہیں اکثر غفلت ہی ہو جاتی ہے مگر جب تک اگر اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے تو وہ پیسے پھر اللہ والوں پہ خرچ کرتے ہیں نیک جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں پیسے بری چیز نہیں ہے مگر اس کا استعمال برا ہوتا ہے پیسے کوئی بری نہیں پیسے کما سکتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں پیسے کماؤ کوئی مسئلہ نہیں اس جیب میں ہو اس جیب میں ہو اس جیب میں ہو اس جیب میں ڈالر بھرے ہو پونڈ بھرے ہو کوئی بات نہیں علماء پہ صلاحہ پہ نیک لوگوں پہ خرچ کرو مدارس مساجد پہ خرچ کرو قاری صاحب کو دیں امام صاحب کو دیں اچھی تنخواہیں دیں کوئی مسئلہ نہیں نیک لوگوں پہ تو پیسے خرچ کر سکتے بیوی بچوں پہ خرچ کریں جائز خرچے کریں خوب اچھے اچھے روزانہ آم کھلائیں <laughs> چونسا آم کھلائیے لاباسا آباد صاحب لگے اللہ عز و جل تو کوئی حرج نہیں جس کے پاس مال ہو اور تقوی سے رہتا ہو بہرحال آپ لوگ شاید کہیں اور متوجہ ہو گئے تو اب میں بیان ختم کر دیتا ہوں تو داڑھی کا مسئلہ بتا دیے ٹخنوں کا مسئلہ بتا رہا ہوں دیکھیے بخاری شریف میں آتا ہے یہ ٹخنے کہلاتے ہیں یہ اینکلس کہتے ہیں اس کو یہ کہ ماس والا من کابیں من الزار فرنا اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں چلے گا ٹخنے مردوں کے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہیں وائل اسٹینڈنگ وائل واکنگ بیٹھے ہوں ٹکنے چھپ جائے کوئی بات نہیں لیٹے ہوں ٹکنے چھپ جائے کوئی بات نہیں میں کھڑے ہوں چل رہے ہوں مردوں کے ٹکنے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے یہ نماز کا حکم نہیں یہ نماز میں آئے اور ٹکنے کھول لیے پینٹ فولڈ کر لی اور شلوار اوپر اڑس لی نہیں چوبیس گھنٹے جاب پہ جا رہے یونیورسٹی جا رہے ہو کالج جا رہے ہو دفتر جا رہے ہو کسی بنگلے والے سے ملنے جا رہے ہو اس پر بھی ٹکنے کھول کے جائیے شرم آتی ہے میچنگ کے موزے پہنے میں نے موزے پہنے موزہ چاہے گردن میں سلوا کوئی بات نہیں مگر شلوار سے پینٹ سے پائجامے سے کرتے سے یہ ٹپنے چھپانا حرام کام بخاری شریف میں آ رہا ہے اور مسلم شریف میں آتا ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی کوئی کسی پتہ نہیں آئنسٹائن کی تھوری بیان کرتے ہیں سارے لڑکے اس کو تسلیم کر ہیں نیوٹنس کی سب تسلیم کر لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نہیں تسلیم کرتے صحیح حدیث جو بتا رہا ہوں بیٹھا ہوا ماشاء اللہ مسلم شریف میں آ رہا ہے یہ جو ٹخنے چھپاتا ہے نا یہ اپنے اینکلس چھپائے گا یہ ہے تو بظاہر چھوٹا سا گناہ مگر یہ کبیرہ گناہ ہے ہمیں لگ رہا ہے چھوٹا بیٹھے ہوں ٹپنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں ہمیں بیٹھے ہیں ہم لوگ ٹپنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں لیٹے ہوں ٹپنے چھپ جائیں کوئی بات نہیں جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں ٹپنے مردوں کے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے چاہیے یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے تو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یکلم غلّم اللہ القیامہ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں فرمائیں گے بلا ینظر الہم اس کو نظر رحمت سے دیکھیں گے بلا یو اس کو توفیق توبہ نہیں دیں گے بلا ہم عذاب العلیم اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چار عذاب کوئی سہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں فرمائیں گے اس سے ٹاک ہی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بتاؤ اتنے بڑے اللہ جس کی ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم سے بات ہی نہ کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اتنے رحمت اللہ عالمین بن کے تشریف لائے ہے نا اور اس کو اس کو نظر رحمت سے ہی دیکھیں گے اللہ کی رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ٹخنے چھپاتا ہے اس کو نظر رحمت سے ہی دیکھیں گے اور بہت سے لوگ بولتے ہیں حضرت یہ جو ہے پینٹ فولڈ کرنا مکرو ہے بھائی اگر چلو مکرو مان لیا میں مکرو نہیں ہوں مفتی سلام المن صاحب فرما رہے تھے نبی صلی علیہ وسلم کی لنگی زیبتن فرماتے تہبند زیبتن فرماتے تھے اس کو اڑس لیتے تھے بتائیے اڑسنا ثابت ہوا کہ نہیں چلو اس کو بھی چھوڑو اگر مان لو یہ اہل رسومات باتیں بولتے ہیں کہ پینٹ فولڈ کرنا مکرو ہے چلو اگر مکرو مان لیا تو تفنے چبانا تو حرام ہے مکرو حرام ہے جب کلیش اور ایکسیڈنٹ ہوگا تو حرام سے بچیں گے نا ہے نا آفس جائیے ٹخنے کھول کے جائیے مت ڈریں کسی مینیجر وینیجر سے میچنگ کے موزے پہن لیں وہ بولے تو اس کو حدیث شریف لکھ کے دے دو دیکھو بھائی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں اس سے میری جاب کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹخنے کھلے ہیں تمہیں کیسے ہو رہا ہے <laughs> صاف بات کریں پرنسپل کوئی منع کر رہے ہیں ان کو حدیث شریف لکھ کے دے دے ماس ملن کا القابین ملن اظہار فنار نہیں آ تو مولوی زائد سے لکھوا لیجیے بخاری شریف میں آ رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپے گا وہ اس طرح جہنم کی آگ میں چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے میرے دوستوں اور جوانوں ٹخنے کھول کے رکھو مرد بنائے اب امریکہ کی ریسرچ سن لو امریکہ کی ریسرچ ہے یہاں سے مردوں کی گرک جاری ہوتی ہے اگر وہ چھپ جائے گی تو پاگل ہونے کا خدشہ ہے اور امریکہ نے کہہ دیا یار اب تو ٹخنے کھولنے پڑیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ابھی بارش ہو رہی ہے لوگ کتنے ٹخنے کھول لیتے ہیں نیکرس پہن لیتے ہیں چٹے شارٹس <laughs> اس میں شرم آتی نہیں شارٹس پہننے شارٹس پہننا صحیح نہیں ہے یہودیوں کی مشابت ہے کیا اپنی رانیں کھول کے گھوم رہے ہو یہ یہ آدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے میں بھی اسی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پنڈلی یہ ایسے ٹخنوں سے اوپر رکھیں وہ بھی صحیح ہے مگر ہماری شلوار آدھی پنڈلی تک ہو کے دور سے نظر آئے کہ ماشاء اللہ اس مسلمان کے ٹخنے کھلے دور سے نظر آئے لوگ یہ بولتے ہیں ارے دیوبندی نے ہوتے لیے بریلی نے چھوٹے ارے دیوبندی بریلی کہاں سے آ رہے ہیں بھائی اس میں حضور اعظم کے آدھی پنڈلی تک رہتے تھے ہم لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں یا کس کے عاشق بننا چاہتے ہیں عاشق رسول نہ بھائی تو حضور اعظم کے تو آدھی پنڈلی تک رہتے تھے سارے صحابہ کے ٹخنے کھلے رہتے تھے اور جو بولتے ہیں تکبر تکبر تکبر تو تکبر کی تو علامت ہے جو ٹخنے چھپے ہیں ورنہ اگر ہمیں حکم مل جائے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹخنے کھولو تو ہمیں فوراً کھول لینی چاہیے اس لیے ظاہر کا گناہ ہے مسلمان یہ تو ماشاء اللہ لوگ تبلیغ میں جڑ گئے قاری صاحب ہو گئے عالم حافظ قاری ہو گئے یا دینی اللہ والوں سے جڑ گئے یہ تو سب لوگ کر ہی لیتے ہیں اب تیسرا عمل جو بتا رہا ہوں شروع میں بتایا تھا تھوڑا سا بتایا تھا نظروں کی حفاظت اس میں سارے لوگ فیل ہیں آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے نامحرم عورتوں سے اور خوبصورت لڑکوں سے دوبارہ آ رہی ہے بات تو کیا ہو گیا بتائیے چائے روزانہ پی کے کوئی گھبراتا ہے <laughs> اللہ تعالیٰ نے با ارشد اللہ دو دفعہ آیا کہ نہیں آیا سورہ فاتح ہر وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے گھبراتے ہیں کہ ہم لوگ سے اگر دین کی بات بار بار بتائی جائے وہ بھی کم ہے یہ ہماری روحانی غذائیں ہیں اور یہ بتانے والے نہیں ملیں گے آپ کو ایسی باتیں نظروں کی حفاظت بتانے والے تو کن کن سے پڑھتا ہے ٹی وی دیکھنا تو حرام اور ناجائز ٹی وی پہ عورت آ رہی ہے میوزک آ رہی ہے اور گانے آ رہے ہیں اور تصویریں آ رہی ہیں یہ تینوں حرام گناہ ہیں عورت کو دیکھنا گناہ ہے میوزک سننا گناہ تصویریں گناہ ٹھیک ہے اس لیے ٹی وی دیکھنا گناہ ہوں گے اب اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں تو نبی صاحب السلام فرماتے ہیں گانا ذنا کا منتر ہے گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے میں گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا آج موبائل پہ ہمارے گانے بھرے سلو میوزک لگا ہوا ہے پاکستانی انڈین موویز کے گانے لگے ہیں یہ کیا ہے بھائی مسلمان غلام ایسا ہوتا ہے عاشق رسول کہ وہ گانے سنتا ہے میوزک میں اپنا دل خوش کرتا ہے جب میوزک سنو گے تو زنا کے خیال آئیں گے دل چاہے گا لڑکی کو پھنسانے کا اور کیا باتیں ہوتی ہیں کتنے خراب الفاظ ہوتے ہیں گانوں کے اے لڑکی میری باہوں میں آ جا اور اے لڑکی تجھ پہ ایمان بھی قربان چلو ایمان بھی بیچ دیا اپنا نالائق کیسا مسلمان ہے گانے کے لیے ایمان بھی بیچ دیا ہوتا ہے کہ نہیں کہ تجھ پہ ایمان بھی قربان کر دیا توبہ توبہ اور کیا فضول باتیں ہوتی ہیں فواہشہ باتیں زنا کے کی آئیں گے جب گانے سنو گے تو ہر گھر میں گانے عام قرب قیامت نہیں ہوگا مولوی زاہد یہ والے بیان کیا کرو نا میری باتیں کیوں نہیں آگے پھیلاتے آپ میرے مرید ہیں یہ والے باتیں مت ڈرو کسی سے آپ کی مسجد ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو ایسی مسجد ہونی چاہیے جہاں ایسی باتیں بیان اخلاص کے ساتھ کرو گے رو رو کے بیان کرو گے ان لوگ تسلیم کریں گے اعتراض نہیں ہوں درد دل سے بیان کرو <laughs> امام صاحب ہو امام بن کے کام کرو غلام بن کے نہیں میرے شیخ فرماتے تھے امام بن کے کام کرو ماشاء اللہ نوکری سے نکالے کیا ہو گیا دوسری جگہ حق بات پیش کرو بس حق کے غلام ہو اللہ والوں کے غلام ہو تم حق بات پیش کرو کہیں اور مل جائے گی آپ کو نوکری روٹی تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے رکھیے کیا ڈرتے ہو تم میری باتیں کیوں نہیں آگے پھیلاتے آپ علمی مسائل زیادہ بیان کرتے ہیں آپ حضرت خالہ کی باتیں کیوں نہیں پھیلاتے ہو زیادہ پھیلاؤ اور اسی طرح پھیلاؤ جیسے میں بتا رہا ہوں اتنی دفعہ آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ ٹھنڈا ہاتھ رکھتے ہیں <laughs> ذرا درد دل سے رو رو کے آؤ جیسے میں دیکھیے ہر بیان سے پہلے میں رو کر آتا ہوں یا اللہ مجھے بیان میں درد دل ڈال دے اخلاص عطا فرما دے اللہ کے لیے بیان کروں کہیں مخلوق کے لیے نہ ہو ماشاء اللہ رو رو کے کرو گے ضرور اثر ہوگا کیوں نہیں اثر ہوگا اس کے اندر ماشاء اللہ کے روٹی کپڑا روٹی اللہ کے ذمے ہے مت ڈرو اس سے نکال دیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ حق بات پیش کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کی تعریف ہی کریں گے کہ ماشاءاللہ حق بات پیش کرتے تھے مولوی صاحب ڈرتے نہیں تھے کسی سے حق والوں کو بہت لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ یہ تو کسی سے نہیں ڈرتے ماشاءاللہ حق بات پیش کرتے ہیں یہی تو چاہیے ہم لوگوں کو بہرحال اپنی نظروں کو بچا لیں ہم لوگ بیچ میں ٹی وی کی بات بتایا تھا ٹی وی پہ تصویریں آ رہی ہیں عورت اور حرم شریف بھی آ رہا ہے اور اس پہ کچھ لوگ مولوی بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے مولویوں کے آنے سے ٹی وی جائز نہیں ہو جائے گا اس پہ جس ٹی وی کے اسکرین پہ خواہشیں عورتیں آ رہی ہیں اسی پہ اگر بتائیے حرم شریف آنے لگے تو اچھی بات ہوگی بےعد بھی نہیں ہے کیا اس پہ روزہ مبارک آ رہا اسی پہ جو ہے حرم بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اب آپ لوگوں کو کچھ اشعار سنایا تھا جیسے فرما رہے تھے اللہ کے عشق کی محبت کی بات شروع ہوئی تھی بیچ میں جو ہے یہ باتیں آ گئیں اور یہ بھی ضروری ہیں باتیں اب اس شعر کا مزہ لیجیے اب پتہ چلے گا کہ اللہ کا عشق ہوتا کیا ہے صرف اللہ کا عشق یہ نہیں کہ رو لیے تصبی گھما لی بلکہ عشق اصلی عاشق وہ ہے جو ان نظروں کو بچائے گاڑی رکھے جو لوگوں کے تانے سہے اچھے اخلاق سے پیش آئے غصے کو جائے خوبصورت لڑکوں سے بچے یہ ہوتا ہے اصلی عاشق اس میں خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے اللہ نہیں مل جائیں گے اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے تھوڑا مہنگا ہے تھوڑا مجاہدہ تو کر لیجیے نا صحابہ کرام کی قربانیاں سامنے رہیں گی تو کتنا آسان ہو جائے انہوں نے خون بہایا دین کے اوپر ہم لوگوں کے تانے نہیں سہ سکتے کیا یہ قرآن شریف میں آئے خافون علامت علائم کہ اللہ کے عاشق لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے اس کا مطلب ملامت ملے گی جب گاڑی رکھو گے تو ملامتیں ہوں گی لوگ اگر مگر لگائیں گے ایک شخص نے لکھا حضرت تو فرماتے ہیں دین میں اگر مگر نہیں ہے اگر نے شادی کی مگر سے اس کا بچہ پیدا ہوا کاش کے <laughs> اگر مگر نہیں ہے تھک گئے بس ایک بات اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں باتیں بتایا تھا کچھ یہ باتیں تو میں نے کر دیں بہت ساری کر دیں اب یہ عمل کی توفیق تو نہیں ہوگی جب تک ہم کسی سچوں کی صحبت نہیں اٹھائیں گے سچے اللہ قرآن شریف میں آتا ہے اے ایمان والو تقوا اختیار کرو اور جو اپنے تقوا میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو اس میں کہیں بیان کا ذکر نہیں ہے جب ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کا تقوا ہمارے اندر آٹومیٹیکلی بلوٹوتھ سے بھی زیادہ تیز ٹرانسفر ہو جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ایسا تقوا جو ہے اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے تو جب ان کی صحبت میں رہتے ہیں آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے آم والوں سے آم ملتا ہے مٹھائی والوں سے مٹھائی ملتی ہے نہ خوشبو والوں سے خوشبو تو اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے سیدھی سی بات ہے اس لیے مگر یہ پتہ ہونا چاہیے یہ سچا اللہ والا ہے یا نہیں یہ پتہ کرنے کے لیے ہم مدرسہ جائیں گے مظاہلوم جائیں گے بنوئی ٹاؤن مدرسہ جائیں گے دارالعلوم کراچی جائیں گے کہ حضرت میں ان شیخ کے پاس جاتا ہوں بتائیے سچے اللہ والے ہیں کہ نہیں ورنہ غلط پیر کیا کرتے ہیں ہر جگہ اس کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں عقل ٹھکانے آ جائے ہم ایسے پیروں سے بچ جائیں پیر صاحب نکل رہے ہیں اپنی خانقاہ سے دیکھیے نکل گئے باہر عورتیں ساری لائن بنا کے بیٹھی ہوئی اور پیر صاحب دم کر رہے ہیں یہ دیکھو ان کو بھی خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے <laughs> یہ پیر نہیں ہے بالکل پیر ہے یہ شخص ایسے شخص کے پاس جانا نہیں چاہیے یہ دھوکہ دے رہا ہے دنیا دار ہے دنیا دار یہ شخص میں آپ کو حق بات پیش کر رہا ہوں خود ہی سوچو کیا نبی صاحب سے ہم ڈائریکٹ کسی عورت پہ دم فرمائیں گے قرآن شریف میں بھی آ رہا ہے فس میوں میو حجاب ہے صحابہ جب بات کرنا ہو ازواج سے صحابیات سے پردے کے پیچھے سے بات کرو پردہ کہاں گیا بھائی میرے شیخ اگر کوئی اس طرح عورت کھڑی ہوتی لائن بنا کے حضرت ڈانٹ کے لگا چلو سب اپنے گھروں میں جاؤ اپنے شوہروں کو بھیجو ایسی ہمت ہونی چاہیے ڈر کیا رہے عورتوں سے ڈانٹ لگا دے جاؤ ساری ساری عورتیں بھاگ جائیں گی اپنے شوہروں کو بھیجو ہم تمہیں دم نہیں کریں گے ہم دم نکل جائے گا ورنہ <laughs> ایک شخص نے حضرت کو لکھا میں تھوڑی ہنسی کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا کھل جائیں اور یہ دینی کی بات ہے ایک شخص نے لکھا حضرت حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے حضرت فرمایا تم نے ان کی دم میں کیوں ناک لگائی اور ایک شخص نے لکھا حضرت ماحول اتنا خراب ہو گیا ایکچولی ماحول اتنا خراب ہو گیا حضرت نے فرمایا ماحول پہ پڑھو لاہور اور ایک بات فرمائی کہ حضرت اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے تو فرمایا خود تو پھٹ سکتا ہے یہ مت ماحول کا بہانہ مت کریں ماحول ایسا ہے ماحول اسی ماحول میں اللہ والے بھی تو رہ رہے ہیں انجینئر ڈاکٹرز بھی رہ رہے ہیں اللہ والے دیکھیے ابھی ماشاء اللہ ماما پہن کے آئے <laughs> اچھے لگ رہے ہیں اسی ماحول میں اللہ والے بھی تو رہ رہے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ بھی انجینئر ہیں یہاں اتنے انجینئر ہمارے ساتھ رہتے ہیں حیدرآباد میں انجینئر ہر شعبے والے موجود ہیں داڑھی والے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا بتاؤ اسی معاشرے میں اسی پانچ نمبر میں اللہ والے بھی رہ رہے تھے انہوں نے بھی داڑھی رکھی تھی تم نے کیوں نہیں رکھی کیا جواب دیں گے کوئی بہانے کر سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ اس لیے اللہ کے لیے ہمت کیجیے اللہ تعالیٰ نے پوری ہمت دی محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ نفس پر مردانہ وار حملہ کرو چوڑیاں پہن کے مت بیٹھو عورت نہیں بنائے مرد بنائے نفس مثل بچے کے ہوتا ہے اس کو ڈراؤ تو ڈر جاتا ہے ڈراؤ اس کو کہ ہمیں نفس گناہ پہ رہا ہے اور اب ایک شعر سنا رہا ہوں بہت پیارا شعر ہے گناہوں سے بچنے کا سامنے ایسا خوف قیامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت بس میرے دل میں تیری محبت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پابند سنت رہے زندہ ماشاء اللہ تو کہہ دی ماشاء اللہ اتنی دیر سے اپنا خون جلا رہا ہوں ماشاء اللہ بھی نہیں کہتے ماشاء اللہ مفت میں ہم بات پیش کرتے ہیں مفت میں بات پیش کرتے ہیں مگر یہ اللہ کی تیز والی شراب پلا رہا ہوں آپ کو ہم لوگ کوئی وہ نہیں کہ بیان کر کے پیسے لیتے ہیں اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں اس لیے بیان کروں کہ میں اللہ والا بن جاؤں اور ہم سب اللہ والے بن جاؤں اللہ والا بنے فائدہ ہی فائدہ ہے عزت چاہیے ان ناکرمہ کو ان اللہ کو عزت والا شخص وہ تقوا سے رہے گا آپ تقوا سے رہ کے دیکھیں ہر جگہ عزت ملے گی شروع میں بدنامی ہوگی مگر اللہ کے عاشق بدنامی سے ڈرتے نہیں ایک شعر سن لیجیے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے میرے شیخ کا شعر ہے اللہ کی خوشی پر جینا اور مرنا یہی محبت ہے نہ کچھ پر وائے بدنامی نہ کچھ پر وائے عالم ہے پوری دنیا کی مت پرواہ کرو داڑھی رکھ کے دکھاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پر بدنامی نہ کچھ پر عالم ہے ایسا ایمان ہو ساری دنیا ہمارے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے کہ تمہیں داڑھی منڈانی پڑے گی ہم بھی سیسا پلائی دیوار بنے ہم نہیں داڑھی منڈائیں گے ہم جان دیں دیں گے داڑھی ہم سیف نہیں کروا سکتے ماشاء اللہ اور یہ اور کوئی لوگ مذاق اڑا ان سے بول دو میری گردن کر سکتی ہے میری داڑھی پہ اس طرح نہیں چل سکتا ماشاء اللہ اور اعلان کر دو سارے خاندان میں ڈرو بھی مت اعلان کر دو کہ لے جا تھام لو یاروں اب میں داڑھی رکھتا ہوں کب تک ڈرتے رہیں گے ہم لوگ تو یہ اشعار سنا رہا تھا اور فرما رہے ہیں کہ تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں ہمیشہ سلامت رہے سعودی لائن میں پی آئی لائن میں ایئر ہاسٹس آئے گی سر آپ کافی لیں گے چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے سر کی تو ہوائی کی سک جاتی ہے اس وقت اس وقت سب بھول جاتا ہے ایئر ہاسٹس کو دیکھتا رہتا ہے حرام ایئر ہاسٹس کو دیکھنا یا ڈائیو ہاسٹس کو دیکھنا <laughs> زمینی ماسی یا فضائی ماسی جائز نہیں ہے بالکل جائے وہاں حاجی صاحب کا امتحان ہوتا ہے جب پاجی بن رہے ہوتے ہیں عمرہ تو کر کے آ گئے احرام پہنا ہوا ہے لبیک لا شریک اللہ کا لبیک اور سب اور ایئر ہاسٹس کا بٹن دبا دبا کے بلا رہے ہیں بھائی آپ نے چائے صحیح لا کے نہیں دی ہے اور ڈانٹ بھی رہے ہیں ایئر ہاسٹس کو <laughs> یہ آنکھوں سے حرام مزہ لے رہا ہے یہ نفس کی چال ہے میرے شیخ یہ باتیں فرماتے تھے تو میں جس فضا میں رہوں ایئر ہوسٹس جب آئے گی سر آپ گرم لیں گے ٹھنڈا لیں گے تو بولتے ہیں ہاں جی ٹھنڈا بھی پلا دو پھر گرم بھی ہو جائیں گے <laughs> گرم بھی پی لیں گے یہ آنکھوں کا زنا ایئر ہوسٹس سے جہاز کے اندر کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے شیخ کو دیکھا عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ میری میں ان کے ساتھ ہی حاضر تھا سعودی لائن کی فلائٹ تھی مدینہ منور سے جدہ کی فلائٹ تھی حضرت شیخ میرے ویل چیئر پہ تھے بالکل ایئر ہوسٹس بھی بالکل چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہاں کھڑی ہوتی ہے <laughs> سر ذرا اپنا ٹکٹ دکھائیے گا میں آپ کو آپ کی سیٹ تک پہنچا دوں <laughs> آپ لوگ ہنستے نہیں ہیں ہنسنے والی بات پہ ہنس دیا کریں ہمارے بزرگان دین ہنستے بھی تھے ہنسنے والی بات پہ ہنس دینا چاہیے یہ غفلت والی ایسی نہیں ہے تو اس وقت کیا کرے گا اس وقت آنکھیں بند کر لے گا بولے میں اپنی سیٹ پہ خود ہی چلے آؤں گا آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں نظریں چکا کے <laughs> تو حضرت والا میرے ویل چیئر پہ تھے اور بالکل نظریں چکی ہوئی تھیں آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور ان کو وہ ایک مرد تھا وہ ان کو سیٹ پہ لے کے جا رہا تھا میں حضرت شیخ کے پیچھے ہی تھا اللہ کا شکر میں بھی نظر چھکا کے اب جب ایئر ہوسٹس جب آئے گی تو اس وقت اپنی ٹرے جہاز کی کھول لیں اور ٹرے رکھے سامنے اور پھر جب وہ آئے اور جھک کے پوچھتی ہے سر آپ میٹ لیں گے فش لیں گے تو سر اس وقت سر صاحب جو ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں اس وقت داڑھی والے صاحب یا داڑھی نہیں بھی ہے پھر بھی نظر بچانے کا ارادہ کر لیا ہے نظریں بند کر کے ٹھیک ہے مجھے جو ہے ویجیٹیبل دے دیں بولنا چاہیے اس اگر نہیں بولیں گے تو اور منہ قریب لے آئے گی <laughs> یہ تو کچھ بول ہی رہے گونگے گے معلوم ہوتے ہیں اس وقت بولیے اور جو ہے یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ہنسی آ جاتی ہے اس پہ رومانٹک ٹاپک نظر بچانے کا ٹاپک ہی ایسا ہے اس پہ ہنسی آ جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جب وہ ایسے بالکل اس طرح بیٹھ جائیں گے اس طرح اپنی کمر یوں کر کے ویجیٹیبل اور وہ جب ٹرے رکھ دے اس کے ہاتھ پہ بھی نظر نہ پڑے آنکھیں بالکل بند رکھیں پھر وہ آگے چلی آئے اور آگے بھی اتنا آگے چلی جائے کہ اس کے پیچھے بھی نظر نہ آئے کیونکہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں ایک آگے اور ایک پیچھے اس لیے عورت کے برقعے کو بھی دیکھنا چاہیے کچھ نہیں تو برقعے کو دیکھ کے مست ہو رہے ہیں اور آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ڈیزائن والا برقعہ پہن رہی ہیں اوپر سے نیچے تک وہ سانپ بنا ہوا ہے اور وہ پھول بنے ہوئے اور ہم لوگ ان کو دیکھ کے مزے لے رہے ہیں بتاؤ اگر ہماری بیوی اور ہماری بہن ہمارے ساتھ برقعے میں ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو اس کو اچھا لگے گا برقعے والی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے نظر جھکا لیجیے آپ ایک لطیفے کی بات ہے یہاں حیدرآباد سے ایک عورت چلی برقعہ پہنی ہوئی تھی بڑا حسین اور برقع اور ایک تاڑو نمبر ون تھا دیکھنے ہر وقت ہر عورت کو دیکھتا رہتا تھا اس کو اس کے برقعے پہ دل آ گیا کہ ضرور کوئی نوجوان لڑکی ہوگی اس کے اندر <laughs> اور اس کے پیچھے کراچی تک گلشن اقبال تک گیا اور جیسی وہ عورت گلشن اقبال پہنچی <laughs> اس نے جو اپنا نقاب اٹھایا تو منہ میں دانت نہیں ہے آنکھوں سے کیچڑ رہا تھا باہر نما کا چشمہ لگا اس نے کہا حد تیرے کی یہ تو <laughs> بڈی اماں نکلی ہمارے والا ہنسا دیتے تھے تاکہ نیند بھاگ جاتی ہے اس سے اور مفتی عاشق الہی صاحب فرماتے تھے ہنسی تھا فقط پھنس تھا جو ہنسی سمجھو اللہ کی محبت نے پھنس گیا اس لیے لڑکیوں سے نظریں بچائیں نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو نہ دیکھو حسینوں کو نظریں جھکا لو نہ ان کے خیالوں کو دل میں جگا دو بدل جائے ہے جن سے دل کا ہی قبلہ یہ اتنی خدا سے ہے غفلت کی باتیں یہ بتانا آپ کیا کریں ڈائریکٹ فائرنگ کرنی پڑتی میرا ٹاپک یہی ہے لڑکوں سے بچو لڑکیوں سے بچو آپ نوجوان احتکاب میں بیٹھے ہیں چپک چپک کے نہیں بیٹھے ہیں چپک چپک کے مست ہوئے جائز نہیں ہے یہ حدیث میں آتا ہے جب دس سال کا لڑکا ہو یا دس سال کی لڑکی ہو جائے ان کا بستر الگ الگ کر دو بھائی بہن کو دس کے ساتھ مت رہنے یہ آپ کے فائدے کے لیے تو بتا رہا ہوں مجھے کوئی غرض تھوڑی ہے دین کی بات سنا رہا ہوں یہ بھی دین کی بات ہے جو فتنہ پھیلا وہی بات ہے اللہ میرا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمایا سب دعا کر لیں تھوڑا رو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رونا ہی رہ گیا اب کیا کر سکتے ہیں خواتین اور خواتین فرماتے ہیں اس طرح خواتین بر وزن خواتین جی، اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی نمی ربنا ظلمنا انفسنا و لم توفر لنا و ترحمنا لنکونن من خاسرین اللہم انکا فوہن کریم تحب العفو فعفو ان اللہم انکا فوہن کریم تحب العفو فاقو عنا یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے اللہ انتہائی گنہگار ہیں دل کالا ہو چکا ہے آپ رحم فرمائیے معاف فرما دیجیے اللہ اگر آج شب قدر ہے تو ہمارا بھی ان جہنم سے آزادی میں ہمارا بھی نام لکھ دیجیے فرشتوں سے ملاقات اور مصافہ نصیب فرما دیجیے اللہ شب قدر آپ نے نصیب فرما دیجیے یقیناً اعتقاف والوں کو تو مل ہی جاتی ہے ہم فقیروں کو بھی نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ شب قدر میں عجیب دعا نبی اثرات السلام سے منقول ہے اللہ کا اے اللہ بے شک بہت معافی دینے والے کریم ان کریم ہیں نلائقوں پہ رحم کرنے والے تو حق العفو معافی دینا آپ کو پسند ہے سو ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے دل پہ جتنے بلیک ڈاٹس لگے ہوئے ہیں کالے دھبے گناہوں کی وجہ سے لگے ہوئے سب دھو دیجیے اللہ نفسانی خواہشات پہ چلنے سے بچا لیجیے حرام خواہشات کو دبانے کی توفیق عطا فرما دے خوبصورت لڑکوں سے نامحرم عورتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما موبائل پہ گندی تصویروں دیکھنے سے بچا لیجئے فتنوں سے بچا لیجئے عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجئے دجال کے فتنے سے بچا لیجئے ٹی وی کے فتنے سے بچا لیجئے گمراہ لوگوں کے فتنوں سے بچا لے انعام یافتہ بندے جن پر آپ انعامات کی بارش فرما رہے ہیں ان کی صحبتیں نصیب فرما دیجئے اور جن پر آپ نے غضب نازل کیا گمراہ لوگ ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظ فرما دیجیے ہاں۔ یا اللہ اعتکاف کو روزوں کو نماز کو تراویح قبول فرما لیں قبول فرما لیں ہاں۔ اور اس اعتکاف میں بیٹھنے کو اس بیان کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے ہوا و حرص والا دل بدل دے ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹیں بدل دے دل کا راستہ دل بدل دے ہاں۔ اے اللہ ہم سب کا دل بدل دیے اپنی شراب محبت پلا دیجیے ہمارے سینے میں اپنے عشق کی آگ لگا دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ لگا دے صحابہ کرام کے عشق کی آگ لگا دے رضوان اللہ علیہ اور یا اللہ جو تیرے پیارے اللہ والے ہیں ان کی عشق کی آگ لگا دیجیے حدیث میں آتا ہے اللہ ہم آپ آپ سے کی محبت مانگتے ہیں اللہ والوں کی محبت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی محبت مانگتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے آپ لوگ ان اللہ والوں سے محبت فرماتے ہیں اے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما ہم سب کو صحت عطا فرما ہمت دے دے طاقت دے دے انتہائی کمزور یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی تراویح پڑھنے کی ہمت دے دیجیے اللہ اتنی القدر گزر گئی ہم ویسی زندگی گزر رہی ہے ہماری زندگی پوری بدل دیجیے کسی اللہ والے سے ملوا دیجیے یا ہمیں کسی سچے اللہ والے کے پاس بھیج دے انعام یافتہ بندے کے پاس ہمیں بھیج دیجیے یا انعام یافتہ بندے کو ہمارے پاس بھیج دیجیے اور ہمیں اس سے اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور ہمیں مرتے دم تک یا اللہ سچے لوگوں کی صحبت نصیب فرماتے رہیے تاکہ ہمارے ایمان کی بیٹریاں چارج ہوتی رہیں بدگمانی سے بچا لیجیے بغض سے بچا لے کینے سے بچا لے دلوں میں محبت قائم فرما دیجئے تکبر سے بچا لے عجوب سے بچا لے حب جہ سے بچا لے اے اللہ اپنی محبت کی آگ لگا دیجیے تعالیٰ اپنے عشق کی آگ لگا دیجیے جو مولانا رومی کو لگائی شمس الدین تبریزی کو لگائی حاجی امداد اللہ مہاجر وکی رحمۃ اللہ علیہ کو لگائی شیخ العدیز مولانا ذکریہ صاحب کو لگائی ہر مولانا ریاض صاحب کو لگائی اور حکیم علومت مولانا شاہ شفیع صاحب تھا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جو عشق و محبت تھا اور میرے شیخ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے سینے میں جو درد بھرا دل تھا کچھ ذرہ ہمیں بھی دے دیجیے اللہ تعالیٰ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں گو گنہ گاری صحیح مگر آپ نظر کرم فرمائیے ہمیں بھی اپنے نام کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائیے ہمیں بھی جینے کا مزہ عطا فرمائیے ہمیں بھی اللہ والی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی زندگی ہمیں بھی عطا فرما دیجیے اور فاسکوں فاجروں اور زانیوں شرابیوں جیسی زندگی سے بچا لیجیے ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو ہماری قیامت تک آئی نسلوں کو بچا لیجیے ہماری ماں بہن بیوی اور بیٹیوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما ان کا دل بھی پھیر دیجیے ان کو بھی بے حیا بے حیائی سے بچا لیجیے اور با حیا بنا دیں ہمیں بھی با حیا بنا دیں آنکھوں میں حیا نصیب فرما دل دل میں حیا نصیب فرما دل میں خوف خدا بٹھا دیجیے آخرت کا غم عطا فرما دیجیے یا اللہ تعالیٰ جب ہمیں شہوت کا تقاضا ہو صحابہ کرام کی قربانیاں سامنے آ جائیں جہنم کی آگ سامنے آ جائے اور ہمیں شہوت کے دروازے پہ عمل کرنے سے بچا لیجیے اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ اور حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رز بنا دیجیے باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رز بنا دیجیے اس مجلس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے اب جو میرے مرشد ثانی سے شیخ ثانی ہیں حضرت اقدر سید عشرت جمیل میر صاحب دامت رکات مالیہ جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے چھیالیس سال کے خادم خاص ہیں ان کی اسی سال کی عمر ہے میں ان سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں ان کا روزانہ ڈائلسس ہوتا ہے اے اللہ ڈائلسس سے نجات دے دے ان کو صحت عطا فرما فرما صحت کامل حاض مستمر ادا فرما دیں اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی جو چلت چلت پھرت ہو رہی ہے یا اللہ تعالیٰ جو تبلیغ و دعوت کی محنت ہو رہی ہے مسجدیں ہیں مدارس ہیں اللہ والے ہیں ان کی خانقاہیں مجاہدین جو جہاد کر رہے ہیں جتنے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما عراق اور شیشان اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور برما کے مسلمان سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء کی مشاعر کی حفاظت فرما دیجیے تبلیغی مناقص کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما سارے مسلمان مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرما حرم کی حفاظ فرما دیجیے اور اللہ سارے عالم میں ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے اللہ تعالیٰ اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو چند لمحات رمضان شریف کے بچے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما چاند رات کو بھی گناہ سے بچا عید کے دن بھی گناہ سے بچا گیارہ مہینے گناہوں سے بچائیے نفس و شیطان کی غلامی سے بچا کے رکھیے اے اللہ تعالیٰ معاشرے اور نفس و شیطانی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا لیں سچا عاشق رسول بنا دیجیے صلی اللہ علیہ نظیر یہ يا یار الراحمين ربنا تقبل منا قبل ملنا السميع العليم علیم الله صلی اللہ جزاك الله خير